تم سے پہلے ان سے بھی وعدہ لیا گیا تھا انہوں نے وعدے کی کس طرح دھجیاں اڑائیں دیکھ لو اور تم ہوشیار رہو بچ کر رہو کہیں تم بھی اسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ محفظ نام میں اللہ ہماری حفاظت أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ اللہ إِسْرَائِيلَ اور یقینا اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا پکا وعدہ لیا ان سے دین پر عمل کرنے کے لیے اور وعدے کی شکیں کیا کیا تھیں اس کی باتیں آگے آ رہی ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اس عَشْرَ نَقِيبًا اور ہم نے بھیجے ان میں سے ہی اس نئی بارہ نقیباً سردار یا نگران ذمہ دار وہ ان پر مقرر کیے ہم پڑھ چکے حضرت داود علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ہر بیٹے کے نام پر ایک خاندان چل پڑا تو ایک ایک خاندان کے اوپر ایک ایک سربراہ مقرر فرمایا وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں مگر تم نے یہ کام کرنے ہیں یہ وعدے ہیں میری قدرت تمہارے ساتھ میری رحمت تمہارے ساتھ میری مدد تمہارے ساتھ انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں میں عرض کر چکا کہ پروردگار عرش پر ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ہمارے ساتھ ہے ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہیں ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا جانا چاہیے فتنے کا ذریعہ نہ بنے لقم تم اسولہ ضرور بضرور ضرور قسم بخدا اگر تم نماز قائم رکھو گے وہ آ تم اور تم زکوٰۃ ادا کرو گے وہ آمن تم اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے صرف ایک رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یعقوب یا حضرت ابراہیم علیہ مصلاۃ والسلام کی بات نہیں یہ رسولی میرے سارے رسولوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں وہ تم اور تم ان کی عزت کرو گے ان کا احترام کرو گے ان کی توقیر کرو گے اس لفظ کو سمجھ لیں ہماری مجلس مختلف حضرات سے ہے علماء کرام بھی ہیں ان کی رعایت رکھنی ہوتی ہے وہ حضرات بھی ہیں جو بالکل ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں عذر تمو عذر یعذر تعذیر کے معنی الرد والمنع روکنا ہٹانا آپ ایک کام لے کر کے چلے کوئی آدمی آپ کو کام نہیں کرنے دیتا ہے آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے انہوں نے ان لوگوں کو آپ سے ہٹایا یہ ان لوگوں کو ہٹانا اور آپ کو اپنے مشن پر قائم رہنے دینا یہ ہے عزر اس کا لازمی معنی کر لیتے ہیں تعظیم کرنا عزت کرنا واہ قرض تم اللہ اور ہم نے وعدہ لیا اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس پختہ یقین کے ساتھ کہ جو کچھ دے رہے ہیں ہمیں اس کا بدل ملے گا تو کیا ملے گا پھر یہ تو وعدے تھے یہ وعدے لیے اس کے بدلے میں کیا ملے گا لہوک فر ان سی آتی کم میں ضرور بے ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہاری سی آت کو ہم پانچویں پارے میں ہاں پانچویں پارے میں پڑھ چکے شروع میں بالکل کہ اگر بڑے گناہوں سے انسان بچتا ہے اور پھر نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں یہ کام کرو گے لو عنکم میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہارے سیاحت کو مٹا دوں گا نہ اعمال نامے میں رہیں گی نہ ان برے کاموں کے اثرات تمہارے اوپر رہیں گے مٹانے میں دونوں باتیں مفسرین نے لکھی گناہ مٹ گیا گناہ کی بری عادت باقی نہیں رہی گناہ مٹ گیا اعمال نامے میں بھی باقی نہیں رہا وَلَوْ دُخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور بے ضرور داخل کروں گا تم کو جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی فمن کفر تو جو کوئی کفر کرے گا بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے فقد ظل تو یقیناً وہ بھٹک گیا یقیناً وہ پھسل گیا سوا السبیل سیدھے راستے سے السبیل السوی اضافت صفت الى الموصوف فبما نقضهم میساقهم پھر ہوا کیا یہ وعدہ ہوا مگر توڑ دیا فبما نقضهم میساقهم ما زائد ہے بی سیدھا نقض کے اوپر تو مانا تو ان کے توڑنے کی وجہ سے میساقهم اپنے وعدے کو توڑ دیا نمازیں ضائع کر دیں زکوٰۃ ادا نہیں کی انبیاء کرام پر ایمان لانے کے بجائے ان کو قتل کیا انبیاء کرام کی طرف سے دفاع کرنے کے بجائے ان کی عزتوں پر حملہ کیا ان کے لیے گندی گندی باتیں لکھی جو آج تک پڑھی جا رہی ہیں انشاءاللہ وہ آگے عرض کروں گا ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی بالکل پہلے رکو میں اور پہلے صفحے میں رکو دوسرا تھا وہاں یہی الفاظ آئے تھے تو میں نے کہا کہ وہ مفسرین جو فرماتے ہیں اس سے پہلے لاننا ہم ہے حرف جر اس سے متعلق ہوگا ان کی بات آسان ہے کیونکہ خود قرآن پاک میں ہے یہ آ گئی وہ بات نَقْضِهِمْ مقما ہوں توڑنے کی وجہ سے ان کے ان کے وعدے کے لعناہم ہوں ہم نے ان پر لانت فرمائی وجہ اللہ کلو اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ان کے دل سخت ہو گئے پھر کوئی بات ان پر اثر نہیں کرنے لگی آج یہی حال ہے اور کتنے سخت ہوئے یحرفون الکلم عن مواضعه یہ دل کے سخت ہونے کی مثال وہ بدل دیتے ہیں باتوں کو عن مواضعه ان کی جگہوں سے تورات کو بدلتے ہیں انجیل کو بدلتے ہیں اپنی مرضی کے مسائل اس میں گھساتے ہیں وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور بھول گئے وہ حضن ایک بڑے حصے کو مما اس چیز کے بڑے حصے کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی جو کتاب ان کو نصیحت کے لیے دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے ولا تزال تطلع على خائنة منهم ولا تزال اور مسلسل آپ زائل نہیں ہوں گے یعنی مسلسل تطلع آپ مطلع ہوتے رہیں گے اعلی خا ان ان میں سے کس ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر آپ مبتلا ہوتے رہیں گے خائنت یا تو مصدر ہے اس وزن پر عربی میں مصدر آتے ہیں تو پھر ان کی خیانت پر مبتلا ہوتے رہیں گے اور یہ صفت ہے اعلیٰ نفس خائنت کسی آدمی کی شرارت کرنے پر آپ مبتلا ہوتے ہی رہیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلّلی بن ہوں مگر ان میں سے تھوڑے لوگ تو کیا کریں یہ شرارتیں تو کرتے رہیں گے فاعف ہوں آپ ان کو درگزر کیجئے وصفح وسفخن ہوں آپ درگزر کیجئے ان سے وصفح اور معاف کر دیجئے فاعف معاف کر دیجئے وصفح اور درگزر کیجئے یہ دو لفظ ملتے ہوئے ہیں کیا فرق ہے ان کا کہ مجرم کو سزا نہ دینا اور چھوڑ دینا معاف کر دینا یہ ہے فافو اور پھر اس کو ملامت بھی نہ کرنا بار بار یاد دلا کر کے یہ ہے وصفح درگزر کر دینا بات جاؤ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقا اور بنو نذیر یا بنو قریضہ ابھی تک مدینہ میں موجود ہیں جب تک ان کے ساتھ اعلان جنگ نہ ہو جائے اور معاہدہ کے باوجود یہ شرارتیں کرتے رہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کرتے رہیں درگزر فرماتے رہیں لیکن جب وہ بڑی شرارت کریں گے جب ان کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے گا پھر جنگ ہوگی پھر وہ مدینہ سے نکالے جائیں گے اور بنو قریضہ وہ بڑی شرارت کریں گے جس کی وجہ سے قتل کیے جائیں گے ومن قَالُوا إِنَّا ان ومن الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انا نصارا ہم عیسائی ہیں یہاں تک تذکرہ ہوا یہودیوں کا ان سے وعدہ لیا وعدہ توڑ گئے نمازیں ضائع کر گئے زکاتیں ضائع کر گئے انبیاء کے اوپر ایمان لانے کے تقاضوں پر پورے نہیں اترے اے ایمان والو اس سے سبق حاصل کرو کہیں تمہارا وہی حال نہ ہو جائے تم سے بھی وعدہ لیا ہے اور سنو یہودیوں کے بعد پھر عیسائیوں سے وعدہ لیا گیا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا انارا بے شک ہم عیسائی ہیں وہ کیوں اپنے آپ کو نصارہ تھے میں عرض چکا عیسا کا ہوں ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا انہوں نے کیا کیا فنسو حظا مما ذکروا به تو انہوں نے بھی بلا دیا حظا ایک بڑے حصے کو مما ذکروا به اس چیز کے حصے کو جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے بھی بلایا انہوں نے بھی بلایا انہوں نے بھی شرارتیں کی انہوں نے بھی شرارتیں کی پھر ایک سزا دنیا کی باقی سزا آخرت کی دنیا کی سزا تو اگر الْعَدَاوَ تو ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی یہودیوں کے فرقے بنے آپس میں لڑے بنو قریضہ بنو نذیر بنو قینقاع آپس میں لڑے عیسائیوں کے فرقے بنے آپس میں لڑے اور یہودی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ڈال دی ہم نے اگرا یغری غران ڈالنا ان کے درمیان دشمنی والبغضاء اور بغض عداوت ڈال دیا ان میں الہ یوم القیامہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ان کے درمیان یہ دشمنی ان کے بیچ میں باقی رہے گی وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو بما ان کاموں کے بارے میں قانو یسنع جو وہ کیا کرتے تھے ان کھول کھول کر بتایا جائے گا قیامت کے دن کیا کیا کام کیے تھے قیامت تک ان کے بیچ میں دشمنی رہے گی لڑائیاں رہیں گی آپ کہیں گے کہ آج تو بڑی صلاح ہے آپس میں عیسائی یہودیوں کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہودی ان کو مشورہ دے رہے ہیں جیسے دیتے ہیں ویسے وہ چل رہے ہیں عارضی چیز ہے ان باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے یہ کب سے ہوا ان کو یہ کل پرسوں انیس سو سڑسٹھ سے کب تک چلے گا دیکھتے جاتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی ابھی تو سڑسٹھ میں ہونے والے پیدا ہونے والے لوگ زندہ ہیں اور زندہ بڑے عرصے تک انشاءاللہ رہیں گے وہ دیکھیں گے لگے گی ان کی آپس میں پریڈ لڑائی ہوگی یا اہل الکتاب او اہل کتاب ان کے تذکرے چونکہ دونوں بات کے لیے ہیں ہم کو بھی سنائے جا رہے ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بڑے دیندار بنے پھرتے ہو یہ تمہارا حال ہے اب مان جاؤ موقع آ گیا ہے یا اہل الکتاب او اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون یبین لکم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے کثیر وہ بہت ساری باتیں مما کہوں تم ت جو تم چھپایا کرتے تھے من الکتابی کتاب میں سے وہ یا کثیر اور معاف کرتے ہیں بہت ساروں سے جن باتوں کو کھول کر بیان کرنا ضروری ہے ان کو بیان کرتے ہیں بہت ساری باتیں معاف کرتے ہیں تمہاری شرارتوں پر پردہ ڈالتے ہیں اے اہل کتاب آ چکے میرے پیمبر تمہارے پاس آخری رسول آ چکے اب ایمان لاؤ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقیناً آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ایک روشنی وہ کتاب مبین اور کتاب مبین آ چکی تمہارے پاس رسول آ چکے اوپر بتایا اور روشنی اور نور اور کتاب مبین آ چکی یہ تمہارے پاس آ چکے ہیں اب ایمان لاؤ اب مانو یہ وہ مقام ہے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات کو یہاں ٹھوکر لگی وہ کیا ٹھوکر لگی کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس آ چکا اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب آ چکی اور نور آ چکا تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوئے کیونکہ ان کے پاس دو چیزیں آئیں ایک کتاب آئی اور اللہ کے حبیب آئے مفسرین میں سے تقریباً جمہور مفسرین نے ایک دو کو چھوڑ کر کے اللہ میں اور ایک دو کو چھوڑ کر کے جمہور مفسرین نے کہا کہ غور کرو یہاں جو کتاب ہے وہی نور مبین ہے اور یہ عربی کا انداز ہے جگہ جگہ آتا ہے بالکل چودہ پارے کے شروع میں دیکھیے الف لام را تل کا آیات الکتابی و قرآن مبین یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں تو کیا یہ دو چیزیں ہیں کتاب بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے یہ عربی کا انداز ہے ایک ہی لفظ کو دو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے ہم خود کہتے ہیں دیکھو یہ ہدایت اور روشنی کا دور ہے تو کیا ہدایت اور روشنی دو چیزیں ہیں وہ تاریکی اور گمراہی کا دور تھا تو تاریکی اور گمراہی دو ایک ہی چیز کو بیان کر رہا ہے تمہارے اور اس کی دلیل قرینہ موجود ہے کیا قرینہ پہلے کرینہ یہ کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیچھے آ چکا ہے کہاں قد جاءکم رسولنا ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ایک مسئلہ ختم ہوا اب دوسری کی طرف توجہ کرو قد جاءکم من اللہ نور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشنی آ چکی وہ کتاب مبین یعنی کتاب مبین آ چکی اس واو کو آپ سے تفسیری کہتے ہیں قرآن پاک اس سے بھرا ہوا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں یعنی تمہارے پاس ایک روشنی آ چکی ہے وہ روشنی کیا ہے کتاب مبین ہے ایک قرینہ دوسرا قرینہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یہدی ہدایت دیتا ہے اللہ بہی اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے اوپر اگر یہ دو چیزیں ہیں ایک تو رسول ہیں اور ایک کتاب ہے ایک نور ہے اور دوسری کتاب ہے اگر دو چیزیں ہیں تو پروردگار کو آگے فرمانا تھا یہ بہما اللہ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور یہاں دو نہیں بلکہ کیا ہے یہ بھی اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے واحد ایک کے ذریعے سے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نور اور ایک کتاب اور اللہ فرمائے کہ نہیں ایک کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی مراد ہے اس لیے فرمایا بھی اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے دو کرینے آئے تیسرا کرینہ میں عرض کر چکا گزشتہ سورت کے آخر میں وہاں آیا تھا وہ نورم نورم مبین اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پاس بھیج چکا اپنا نور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ نور آیا ہے دو مقام پر نور سے مراد ہدایت نور سے مراد دین ورنہ صرف اللہ کی کتاب دیکھیے یہ سورہ نسا جو ہم ابھی پڑھ کر گئے ہیں اس کی آیت نمبر ایک سو پچہتر یا ساری دنیا کے لوگوں برہان آ چکی تمہارے پاس دلیل مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْكُمْ نورم مبینہ اور اتار دیا ہم نے تمہارے اوپر نور مبین کو تو نور مبین کس کو کہا قرآن کو جب خود قرآن کہہ رہا ہے نور کو تو اس سے مراد کوئی اور چیز لی جا سکتی ہے اور آگے بڑھ جائیں دوسرے مقام پر یہ دیکھیے سورہ آرا آیت نمبر ایک سو ستاون ایک سو چھپن کے آگے ایک سو ستاون آپ کی ورک سے فوراً وہی کھلی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں ایسے رسول کے جو نبی امی ہیں جن کو وہ پاتے ہیں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں جو ان کو برائیوں سے روکتے ہیں یہ مضمون پڑھتے جائیے آخر میں پہنچے فلدین لدین آ تو جو ایمان لائے گا ان پر کن پر رسول پر وہ اور جو ان کی عزت کرے گا ابھی اس کی تشریح کر چکا وہ اور جو ان کی مدد کرے گا وب نور اور پیچھے چلے گا اس نور کے اللہ دے ان ضلع جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے کس کو نور کہا قرآن کریم کو دو کرینے دوسرے مقام کے ایک کرینے دو کرینے تو وہیں کے بتا چکا میں اور یہ حبیب ہی اتنا زبردست کرینہ ہے واحد کا لفظ ہے تو واحد کا لفظ کیسے آیا اگر دو تھے تو پھر دو آنا چاہیے تھا سورت تغل میں پہنچیے گا اٹھائیسواں پارہ سورت الگاد جی سورت تغابل کی آیت نمبر آج کھولیے فآمنوا باللہ تو ایمان لاؤ اللہ پر وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر ون انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا سورہ تغابن اٹھائیسواں پارا اس کی آٹھ مل گئی تو آمین دلہ تو ایمان لاؤ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسول پر ون انزلنا اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا تو رسول اور ہے اور نور اور ہے رسول پر ایمان لاؤ اور نور پر ایمان لاؤ نور جس کو کہا گیا قرآن کو انزلنا جس کو ہم نے اتارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نور کو اتارا گیا یہ تین کرینے ہیں کہ جس سے ہم کہیں یقین کے ساتھ کہ مراد یہاں پر جو نور ہے وہی کتاب ہے اس لیے کہ خود قرآن پاک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ بیان کر چکا ہے اور کتاب کو الگ بیان کر چکا ہے نور و کتاب مبین دوسرے ایک دو مقام جو میں نے کہا ہوا الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهر على الدین كل اور یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں پھونکے مار کر کے یہ آیت دو تین مقام پر الگ الگ ہے الفاظ ذرا بدل کر کے اس آیت میں اللہ کا نور یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مراد ہے اور یا مجموعہ دین پورے دین کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن آگے بڑھیں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوں اور جن مفسرین نے مراد لیا ہے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اندھیری تھی اس کے لیے ہدایت کا نور بن کر آئے آپ کے طریقے نورانے آپ کے اعمال نورانے آپ کی تعلیم نورانے آپ کا کردار نورانی آپ شریعت روشن شریعت لے کر آئے نور والی شریعت لے کر آئے کون سی حیرت کی بات ہے اختلاف اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے نور ہیں کہ انسان ہیں جب قرآن پاک چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم بے شک میں بشر ہوں اور ابھی تیسرے پارے میں آپ پڑھ چکے بشر ہوں آپ کی ذات بشر آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ حضرت عبداللہ کے دولارے ہیں آمینہ کے لادنے ہیں تو جو حضرت آمینہ کے گھر میں پیدا ہوئے جو ان کے شکم میں رہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کے براہ راست بیٹے تو کیا وہ انسان پیدا ہوئے آدمی پیدا ہوئے یا کوئی اور مخلوق پیدا ہوئی وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کوئی اور مخلوق کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار ایک روشنی ہے اور بالکل اس عقیدے پر پہنچ رہے ہیں جس پر عیسائی پہنچے تھے وہ روشنی ٹوٹی اس کے دو ٹکڑے ہوئے ایک اللہ رہ گیا اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں انہیں سے پوچھو کہتے ہیں جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر علیہ للہ یہ جو دنیا میں آئے کہتے ہیں وہ اصل میں خدا تھے وہ مصطفیٰ کی شکل میں آئے اور ابھی قریب میں یہ تو پرانے نے کہا تھا ابھی قریب میں ان کے زبردست شاعر ہیں انہوں نے کیا کہا کہتا ہے بجاتے تھے جو بنسری انی ہو کی ہر دم بجاتے تھے جو ہر دم بنسری انی عبدو ہو کی انی عبدو ہو میں اس کا بندہ ہوں جو اس کی بنسری بجاتے تھے خدا کے عرش پر بجاتے تھے جو بنسری انی ابدہ کی ہر دم خدا کے عرش پر نکلیں گے ان اللہ کہہ کر قیامت کے دن وہ کہیں گے ان اللہ میں ہی تو اللہ ہوں چھپا ہوا کلام ہے یہ میں ہی اللہ یہ اصل میں کہنا ان کا مقصد ہے اگر یہ اجا اکثر لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر میں بالکل نور بھی تھے بشر بھی تھے اس میں کیا دو رائے ہیں اور کیوں بشر تھے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے بار بار آپ پڑھیں گے قرآن پاک کہہ رہا ہے سراہد کر رہا ہے ہلکن تو اللہ بشر رسولہ اور جن مفسرین نے آج تک یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے جب ان سے دوسرے مقام پر پوچھے پوچھا گیا دوسرے مقام پر وہ پہنچے ہلکن تو اللہ بشر رسولہ تو وہاں یہی ترجمہ کیا میں کیا ہوں مگر بشر ہی ہوں اور بشر کا ترجمہ کیا آدمی آدمی ہوں انسان ہوں اور جو حضرات یہاں یہ شرارت کر رہے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا انما انا بشر مثلکم بے شک ظاہری طور پر دیکھنے میں تو میں بھی بشر ہوں تمہارے جیسا علی اعظم باللہ خاتم بدہن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی روشنی میں دیکھ کر کے امی عائشہ سوئی تلاش کر رہی ہیں کیا وہ دیکھنے میں مکہ کے کافلوں کے جیسے تھے تمہارے جیسا بشر ہوں تم کون تھے وہاں پر ابو جیل تھا اتبا تھا شیبہ تھا ان کی طرح تھے آپ اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی دیدہ دہنی اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ کیا کہتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بشر تھے تو انسانوں کا سایہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا ایک روایت ہے یہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے کی روایتیں بخاری اور مسلم میں اور یہ کس میں بہت غیر معروف قسم کی کتابوں میں اور جب اس کی صنعت پر پہنچے آپ تو اس کے بیچ میں عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی ہے اس کی صنعت میں عبد الرحمن ابن قیس زعفرانی اور اس کے لیے محدثین کی کتابوں میں تلاش کیا اسماء الرجال میں کہ اس کا مقام کیا ہے کسی نے کہا کداب بہت بڑا جھوٹا اور کسی نے کہا کہا خبیص بہت خبیص تھا اور کسی نے کہا رافضی بدقسمت تھا رافضی تھا روایتیں گھڑا کرتا تھا اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے پیش کرتا تھا الذين يحاربون الله ورسوله کہاں پہنچ گیا یہ پھٹا ہوا ہے پرانے پاک یہاں سے اگلا صفحہ پیچھے آ گیا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ان کے ذریعے سے من اس شخص کو اتبع جو پیروی کرتا ہے رضوانہ اس کی کی سب سلامتی کے راستوں کی وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو من الظلمات اندھیروں سے الى النور روشنی کی جانب اور میں عرض کر چکا کہ اندھیریاں جمع اس لیے کہ دنیا بھر میں اندھیریاں اور روشنی ایک بِإِذْنِ ہی اپنے حکم سے وَيَحْدِيهِمْ اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو الٰہ صراط مستقیم سیدھے راستے کی اگر نعوذ باللہ یہ بات مان لی جائے کہ جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر آیا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر تو آگے جو ب... یہ عیسائی کہہ رہے ہیں عیسائیوں میں تو ہم میں کیا فرق رہے گا اگر یہ سوچ بنائے لقد کفر الذین یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے لقد کفر یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک اللہ تعالی هو المسیح وہی تو مسیح ہے جو مریم کا بیٹا تھا اللہ جو اللہ ہے وہی مسیح ہے اور جو مسیح ہے وہی اللہ ہے یہ عیسائیوں کا عقیدہ تو اگر ہم بھی یہی بات کہیں کیا فرق رہا قل فمن يملك من اللہ شیئا آپ فرما دیجئے ان سے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے تو یہ بتاؤ تم من یملک کون مختار ہے کون اختیار رکھتا ہے من اللہ اللہ کے مقابلے میں شہیدان کسی چیز کا بھی ان ارادہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے ان یحلک المسیحا کہ ہلاک کرے وہ حضرت مسیح کو جو مریم کے بیٹے ہیں وہ امہ اور ان کی والدہ کو بھی ہلاک کرے وہ منفل الارض اور جو جو زمین میں ہے سب کو ہلاک کرے جمیان سب کے سب کو کون بچا سکتا ہے جس کو پروردگار موت دینے پر قادر ہے تو جو مر جائے وہ خدا ہو سکتا ہے جس کو پروردگار ہلاک کرنے پر قادر ہے تو جو ہلاک ہونے والا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے کیا کہہ رہے ہیں میں نے عرض کیا کہ ضد انسان کو عجیب مقام پر لا کھڑا کرتی ہے بس ایک ذہن بنا لیتا ہے زد اور نفرت کی وجہ سے ہزار بار سمجھاؤ اس کو ماننا ہی نہیں ہے قسم کھا کر بیٹھا ہوا ہے ادھار کھائے بیٹھے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ ملک وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اس میں نہ حضرت مریم شریک نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریک کیسے ان کو خدا کا شریک بلکہ کہتے ہو کہ جو خدا وہی عیسیٰ جو عیسیٰ وہی خدا استغفر اللہ وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وما بینہما اور ان چیز اس کائنات کی جو ان دونوں کے بیچ میں ہے یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ عیسائی بدبخت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور بیٹے سے بڑھاتے بڑھاتے کہنے لگے پہلے ذہن کیا بنا کہ اللہ انہوں نے اتر آیا تھا اس لیے وہ بیٹے تھے اور پھر یہ کہ اس نے اللہ نے ان کو جس طرح لے پالک بیٹا ہوتا ہے اس طرح بیٹا بنایا آگے بڑھے کہنے لگے نہیں جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اسی طرح بیٹا پھر آگے بڑھے کہنے لگے نہیں بس جو اللہ وہ عیسیٰ جو عیسیٰ وہ ہی اللہ تو یہ دو ہوئے کہ ایک کہنے لگے دو نہیں مزید تین تین ایک ہیں اور ایک ایک تین ہیں چار ایک ہیں اور ایک چار ہیں یہ کبھی نہیں آج تک سمجھ میں آیا دس مل کر کے ایک بنے اور ایک دس بنے یہ نہیں کسی نے کہا یہ تین ایک اور ایک تین کا فلسفہ کہاں سے نکلا فرمایا یہ تو کہہ ہی رہے یہودی بھی کہاں پیچھے رہے وکالت یہود اور کہا یہودیوں نے ون نسارا اور عیسائیوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں نحن اللہ اللہ ہم سارے کے بیٹے ہیں کیوں کہنے چنڑے ہم لاڈلے ہیں چہیتے ہیں جس طرح باپ کے لیے بیٹا ہوتا ہے اس طرح ہم اللہ کے لیے ہیں کائنات میں باقی لوگ جو ہیں یہ تو جہنم میں جانے کے لیے کافی ہیں وہ احبا اور ہم اس کے لاڈلے ہیں ہم اس کے محبوب ہیں قرآن پاک نے عجیب جواب دیا پر میں اچھا ہو لاڈلے تو تمہیں جو پیچھے جوتے پڑتے رہے تاریخ میں تم میں سے کبھی سور اور بندر بنتے رہے ہیں تم پر ہٹلر مسلط ہوا یہ کل پرسوں کی بات اور اس سے پہلے دنیا میں رسوا ہوئے اگر تم واقعتاً بیٹے تھے تو یہ حالات کیوں پیش آئے فلیم یعذبکم تو کیوں عذاب دیتا تھا اللہ تم کو بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس کا نتیجہ کہ تم بیٹے نہیں ہو بل ان تم بشر بلکہ تم بشر ہو معلوم ہوا کہ جو کہتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں گویا وہ بشریت سے نکل رہا ہے بل ان تم بشر بلکہ تم بشر ہو انسان ہو ممن خلا اس مخلوق میں سے ہو جس کو اللہ نے پیدا کیا یغفر لمن یشاء اللہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ عظیم ومین اللہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے چنانچہ تم شرارتیں کرتے رہے اور تم کو عذاب ملتا رہا وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی وما مافئی اور ان کے بیچ کی مخلوق اس کے بیچ کی کائنات وہی المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے یا اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی جگہ ہے یا اہل کتاب پھر سنو قد جاءکم رسولنا یقینا آ چکے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم وہ کھول کھول کر کے بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے دین کی باتیں اللہ کے احکام اور تمہاری چھپی ہوئی بات چھپائی ہوئی باتیں بھی کب بیان کر رہے ہیں یہ تو سوچو فترت من الرسل رسولوں کے وقفے کے زمانے میں اس زمانے میں جب رسول نہیں آ رہے تھے پیمبروں کے نہ آنے کا جو دور تھا اس میں آپ تشریف لائے نہ آنے کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے پونے چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا یہاں تک کہ پھر آپ ہی تشریف لائے اور کہنے والے نے بڑی مزے کی بات کہی پونے چھ سو سال تک کیوں نہیں آیا کہا جب کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے نا تو ہر ایک آدمی اٹھتا اور اس کا تعارف کراتا رہتا ہے بھائی سنا صاحب تشریف لانے والے ہیں لانے والے ہیں لانے والے ہیں ایک ہزار لاکھ چوبیس ہزار انبیاء گزرے یہی کہتے ہوئے اور آپ نے بسا اوقات دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ سیکٹری جب یہ کہہ کر بیٹھتا ہے کہ بس وہ آئے ہی چاہتے ہیں اب اس کے کچھ وقفے کے بعد مہمان آتا ہے کیوں لوگ انتظار کرتے ہیں اور جب شدت سے منتظر ہوتے ہیں جب انتظار کے بعد کوئی چیز ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے یا اہل کتاب او اہل کتاب آ چکے ہمارے رسول تمہارے پاس کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے اللہ فطرۃ الرسل رسولوں کے وقفے کے زمانے میں ان تقولو اس لیے آئے وہی پرانی اللہ تقولو تاکہ تم نہ کہو ما جاءنا من بشیر نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا بلا نذیر اور نہ کوئی ڈرانے والا فقط جا تو آ چکے تمہارے پاس بشیر خوشخبری دینے والے بھی وہ نذیر اور آگاہ کر کرنے والے بھی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس پر قدرت رکھتا تھا کہ پونے چھ سو سال تک تمہیں انتظار کروایا پھر اپنے آخری پیمبر لے کر آ گئے اوپر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں اور میں بڑے لاڈلے ہو ذرا کچھ سنائے تمہاری تاریخ کا کیا کیا تم نے کام کیے کیسے تمہارے کرتوت تھے لاڈلے کیسے کام کرتے ہیں اگر وہ کام دیکھ کر کسی کو اللہ کا پیارا کہا جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہنا چاہیے تمہارے کیا کام ہے سنو وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میری قوم اذکرو نعمت اللہ یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو علیکم جو اس نے تم پر فرمائی کب فیکم انبیاء جب اس نے تمہارے بیچ میں نبی بنائے وجعلکم ملوکا اور بنائے تمہارے تم کو بادشاہ تم کو بادشاہ بنایا ہر بندے کو اتنا دے دیا کہ اس کے مال اس کا دولت اور اس کے نوکر چاکر اور جس کے نوکر چاکر اور مال و دولت ہو اسی کو بادشاہ کہتے ہیں اور بادشاہ بھی بنائے وہاں تھا حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھا کم اور تم کو دیا معلوم یوکتی جو نہیں دیا تھا احدم کسی کو من العالمین دنیا جہان میں سے وہ کیا چار ہزار انبیاء کرام موٹی سی تاریخ کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف اور بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ بیان کی بارہ ہزار بیان کیے واللہ عالم ہمارے پاس تو کوئی متعین تاریخ نہیں لیکن انبیاء کا ایک تنتا لگا دیا ایک سرا سلسلہ چل پڑا یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو کسی کو نہیں ملی یہ تم کو ملی اب موقع آ گیا ہے کہ تم اس نعمت کا شکر کرو اور یہاں پتہ چلا کہ شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں شکریہ شکریہ نہیں نہیں کچھ عمل کر کے دکھاؤ کیا عمل ہے یہ تب کا موقع ہے جب حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل کو فراؤن کے چنگل سے چھڑا کر لا چکے ہیں اور بحر فلزم کراس کر چکے ہیں اور کوہ تور کے دامن میں یہ قافلہ خیمہ زن ہے فرمایا کہ اچھا اب یہاں پہنچے ہو چلو اس عرض مقدسہ میں قبضہ کرو اللہ کے لیے راستے میں قربانیاں دو جہاد کرو اللہ نے لکھ دی ہے وہ زمین تم وہاں پہنچو تھوڑی سی قربانی دو بس زمین تم کو ملی ملی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو عرض مقدسہ میں تم جو عرض مقدسہ کون ہے ان کے باپ دادا کی زمین جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ سے یہاں سے چلے گئے تھے وہ علاقہ کون سا بعد نے کہا فلسطین کا بعد نے کہا فنحان کا بعد نے اور کہیں لیکن آسان بات یہ ہے کہ شام جنہوں نے کہا جس شام میں لبنان فلسطین اردن اور خود سیریا جس کو شام کہتے ہیں یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں اس کے ٹکڑے تو گوروں نے کیے تاکہ مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہ رہ سکیں اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ یا قوم ادخلو اے میری قوم داخل ہو جو ارض المقدسہ پاکیزہ زمین میں اس کو ارض مقدسہ کیوں کہتے تھے انبیاء کی سرزمین تھی اور اس لیے کہ بہت زیادہ برکتوں والی زمین تھی اللہ تی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے ادباری ادبارکم اور مت مڑو تم اپنی پشت کے بل پیٹھ دکھا کر نہ مڑنا فتن خلیب خاطرین پھر پلٹو گے تم نقصان اٹھاتے ہوئے بڑھو آگے سینہ دکھاؤ مقابل کو یا موسیٰ انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ان فیہا قومن جبارین اس میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں قومن جبارین زبردست قوم رہتی ہے زبردست لوگ رہتے ہیں کون سی قوم ہے اس قوم کا نام تھا قوم عمالقہ اور تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ قوم عاد کے جو ایمان والے لوگ بچ گئے تھے اسی کے خاندان میں سے یہ لوگ ہیں بڑے لمبے تڑنگے وہ تو ساٹھ ساٹھ فٹ کے جوان تھے یہ کتنے بڑے تھے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن قدابر تھے بڑے طاقت والے تھے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ سو گز کے تھے نہیں ان کے مقابلے میں ذرا زیادہ طاقتور تھے صحت مند لوگ تھے اس میں تو جبار قسم کے لوگ ہیں سخت لوگ ہیں ہم نہیں جا سکتے ہیں بڑا مشکل ہے قوم مالکہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکلیں آپ نے ایک لاٹھی ماری بارہ چشمے نکلے ایک لاٹھی ماری دریا پھٹ گیا ایک لاٹھی اور مار دیجئے تاکہ وہ بھاگ جائیں وہاں سے ایک معجزہ دکھا دیجئے جب وہ نکلیں گے فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا بس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ بے شک ہمیں داخل ہونے والے پیچھے نہیں رہیں گے صرف آپ دیکھیے آپ کے ساتھ جائیں گے اللہ اکبر کیا عجیب قوم ہے اور یہ ہم کو بھی سنایا جا رہا ہے کہیں تمہارا یہ حال نہ ہو جائے قال رجلان من الذين يخافون کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے یخافون جو ڈرتے تھے اللہ سے انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو ماں اللہ نے ان پر انعام کر رکھا تھا انہوں نے کیا کہا ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے یا تو اس زمانے میں جو ملک کے گرد دیوار باندھی جاتی تھی وہ فصیل مراد ہے لیکن چونکہ پورے ملک کی بات ہے اس لیے ان لوگوں کی بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں مراد ہے درہ ہر علاقے میں جانے کے لیے کوئی درے تھے نا درہ دانیال درہ خیبر درہ فلاں درہ فلاں انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا یہ دو آدمی ہوا کیا اصل میں حضرت علیہ السلام نے ان میں سے بارہ سرداروں کو مقرر کر کے بھیجا کہ جو ذرا تحقیق کر کے آؤ کہ وہ کیسے لوگ ہیں ریگنگ کرو حالات معلوم کرو جب کل ہم ان پر حملہ کریں جنگ ہو تو حالات کی واقفیت ہونی چاہیے یہ بارہ لوگ گئے تجارت کی شکل میں تجارت کرتے ہوئے کوئی بھکاری کی شکل میں گیا کوئی کیسے گیا کوئی کیسے گیا مفسرین نے الگ الگ لکھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑے صحت مند لوگ ہیں اور یہ مصر میں رہتے ہوئے قبطیوں کے ساتھ ایک عرصے تک غلام بنے ہوئے بہت بزدلی آ گئی تھی ان کے اندر ان کے لمبے ترنگے جسم دیکھ کر یہ گھبرا گئے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات نظر آ گئی تو کسی کو سنانا نہیں صرف مجھے سنانا اور ایک صورت دوسری کے ساتھ ملی ہوئی سورہ نسا کے اندر ہم نے کل پڑھا کہ جب کوئی امن کی یا خوف کی بات پیش آتی ہے تو منافق اس کو پھیلاتے ہیں ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ صرف وہ ذمہ دار لوگوں کو بتائیں یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں واپس آئے تو یہ جو دس لوگ تھے انہوں نے تو نمک مرچ لگا کر کے ان کو اتنا پڑھا چڑھا کر بیان کیا ایک نے تو کہا کہ ہمیں تو انہوں نے سمجھا ٹڈا اور وہ ٹڈے کی طرح وہ جو چھلانگے مارتا ہے ہمیں ٹڈیوں کی طرح جیب میں ڈال لیا جیب میں انسان پڑتے ہیں کیا دوسرے نے کہا ہمیں ٹوپی میں چھپا لیا تھا ایک نے یہ صرف بنا بنا کر کے باتیں بتائیں ڈرایا اپنے قوم کو یہ دو حضرات تھے جنہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر بتایا کہ ہاں لوگ طاقتور ہیں مگر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کی مدد اصل ہے یہی جب لوگوں نے بزدلی دکھائی تو تب یہ دو کھڑے ہوئے سوچ تھے کون حضرت یوشع ابن نون جن کو بعد میں نبوت ملی اور قالب بن یو پنا بھی کہیں لکھا دیکھا اور لیکن ہمارے بڑوں نے بتایا قالب بن پاپ کے ساتھ یہ دو حضرات تھے انہوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا گھس جاؤ دروازے سے فیلا دخل تم ہو تو جب تم داخل ہو چکو گے وہاں فن تم غالب تو بے شک تم ہی غالب آ جاؤ گے اللہ اور اللہ ہی پر تم بھروسہ کرو اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ پر تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے یہ کیا ڈر کی باتیں کر رہے ہو بزدری کی باتیں وعلی اللہ اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا کرو تم ان کن تم مؤمنین اگر تم ہو ایمان والے اتنی زبردست انہوں نے تقریر فرمائی قرآن پاک نے تو اس کا نچوڑ پیش کیا پتہ نہیں گھنٹوں تقریر کی ہوگی سمجھایا ہوگا اس ساری تقریر کا ان پر کیا اثر ہوا بنی اسرائیل پر جو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم سو خدا کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں لاڈلے تھے تو وادی تین چالیس سال تک کیوں چکر کھاتے رہے قالو یا موسا انہوں نے کہا علیہ موسا علیہ لن ندخلہا بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں بات صاف ہے بالکل نہیں جائیں گے جتنی مرضی تقریر کر لیں آپ کہتے ہیں کہ بال میں جب پنچر ہو جائے نا تو سوچتے ہیں لات مارنے سے اٹھے گی وہ کہاں تو اور پینچر بڑھتا رہتا ہے بادام فیہا جب تک وہ اس میں رہیں گے سیدھی بات ہے بس فضح بنتا تو جا ورب کا اور تیرا خدا جائے استغفر اللہ کیا گستاخی کا جملہ تم دونوں جاؤ فقاتلا تو دونوں مل کر کے جہاد کرو تو بھی کر تیرا خدا بھی کرے انا ہا قاعدون ہم تو بے شک یہیں تشریف فرما ہیں ہاں ہاں قاعدون یہاں بیٹھے ہیں یہیں درے ہیں دونوں جاؤ یہ زبردست گستافی کا جملہ تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں یہودیوں کی تاریخ میں اتنی مشہور تھی کہ یہودی تو یہودی ان کے آس پاس رہنے والے سب لوگوں کو معلوم تھی ہم پڑھ چکے کہ سور معاہدہ نازل ہوئی ہے سن چھ ہجری کے بعد یا سات ہجری میں کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور کچھ نو میں اور کچھ فتح مکہ کے موقع پر آٹھ میں نازل ہوئیں تو بدر کے موقع پر تو یہ صورت نازل نہیں نہ ہوئی تھی اس کا مطلب مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا پروردگار کی طرف سے کہ یہودیوں نے یہ جواب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سعد بن عبادہ اور سعد بن محاذ شاید کل میرے سے نام سعد بن سعد ابن زرارہ میں نے کہہ دیا تھا اسد ابن زرارہ کے سعد ابن اسد ابن زرارہ وہ دوسرے نام ہے غلطی ہو گئی تھی سعد بن عبادہ اور سعد بن محاد رضی اللہ تعالیٰ یہ کھڑے ہوئے ایک نے تو فرمایا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور دوسرے نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا خدا اور لڑ لو ہم یہیں بیٹھے ہم آپ کے آگے سے یمین و شمالا و امامک و وخلفت آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دائیں آپ کے بائیں ہر طرف سے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے دشمن جب تک ہماری لاشوں کے ڈیر نہ لگ جائیں ایک بھی ہم میں سے زندہ ہو آپ تک نہیں پہنچے گا یہ جواب دیا صحابہ کرام نے تو وہ اس کے لائق ہیں کہ ان کو اللہ کا لاڈلا کہا جائے کہ تم اس کے لائق ہو یہ گستاخی کا جملہ سنا حضرت موسا علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا قال ربی اے میرے رب انی لا عملی کو بے شک میں مالک نہیں ہوں اللہ نفسی مگر اپنی جان کا واقعی اور اپنے بھائی حضرت ہارون کا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین ففرق تو جدائی پیدا کر ہم نارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان صرف اپنے آپ کو اور اپنے بھائی حضرت ہارون کے کے لیے دعا فرمائی اس پر ایک بحث چل پڑی جو بچارے درویش پیچھے کھڑے ہوئے تھے دو حضرت یوشا ابن نون اور خالد بن یوکنہ ان کے لیے کیوں نہیں دعا کی تو جواب یہ دیا کہ انہی کو تنہا کیوں کہتے ہو اور بھی تو ایمان والے ہوں گے کوئی نہ کوئی چلو دو کا نام لیا ہے قرآن پاک نے اصل میں ان کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی تو جب بھائی کا نام لیا یہ دونوں نبی بن گئے ہیں تو وہ ان کے ماتحت آ گئے پروردگار کی طرف سے ارشاد آیا فانها محرمت تو بے شک وہ بستی حرام کر دی گئی ہے ان پر محرمتن حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سنہ چالیس سال تک اور حرام دو طرح کا ہوتا ہے ایک تشریعی ایک تکوینی تشریح کا مطلب کہ یہ کام کرنا حرام ہے نہیں کر سکتے آپ کرنے کی طاقت ہے لیکن کرنا جائز نہیں یہ کون سا حرام تھا زیادہ تر حضرات نے کہا تکوینی کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا اس میں داخل ہونا چالیس سال تک یتی ہوں الارض یتیہون یتی ہوں چکر کاٹیں گے وہ فی الارض زمین میں اسی ارض وہ وادی تین دامن کوہ میں جو رکے ہوئے تھے جو تقریباً پینتیس کلو میٹر لمبی اور چوڑی چھ کلو میٹر یا میں اس کے قریب بیان ہوئی بہت پہلے جو حضرات نے بیان کی ان حضرات کی بات ذہن سے نکلے پینتیس کلو میٹر لمبی ہے تو پکی بات معلوم ہے چوڑی کتنی تھی ذہن سے نکلا ہے غالباً چھ کلو میٹر یا اس سے زیادہ اس وادی کے اندر ہی بس چکر کاٹتے رہے یہ چکر کاٹتے رہے چالیس سال تک یتی ہو نفل ارد چکر کاٹتے پھریں گے اور کاٹتے رہے یہاں تک کہ ان کے جو بڈھے تھے وہ سب مرے اس دل اور جو جوان تھے وہ کھوسٹ بوڑھے ہو گئے اذکار رکھتا رفتہ ہاں جو یہاں پیدا ہوئے مشقتوں میں وہ چالیس سال کے بنے وہ کانٹوں میں پل کر جمع ہوئے جو کانٹوں میں پل کر جمع ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں تب انہوں نے حضرت یوشا ابن نون سے درخواست کی کہ اب ہمیں حکم دیجیے اور سفے بنائیے ہم اس قوم سے جنگ کریں گے جنگ کی اور پروردگار نے پورا فلسطین ان کو عطا کیا پورے علاقے پر ان کا قبضہ ہوا قوم مالکہ کو انہوں نے شکست دی پھر کمزوری آئی جس کے اوپر پھر وہ واقعہ پیش آیا جالوت کا کہ اس کے زمانے میں دوبارہ ان کو اس سے ملک سے بے دخل کیا گیا ان کے لوگ گرفتار ہوئے فلا علی القوم الفاسقین تو آپ افسوس نہ کیجئے نہ فرما برداری سے نکل جانے والے لوگوں پر مت افسوس کیجئے یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں عَلَيْهِمْ نَبَا آدَمَ بِالْحَقِّ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے نافرمانی کی آپس میں قتل و غارت کی لیکن اس کی ابتدا بہت پیچھے سے چلی کہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے ان کا تذکرہ بھی ان کو سنائیے گا ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا انسانوں میں قتل کا رواج پڑ گیا اور وہاں سے قتل کی بدعت نکلی لوگوں کو پتا چلا کہ کسی کا گلا بھی کاٹا جا سکتا ہے تفسیری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جھگڑا ہوا کیسے دو بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام قابیل اور ایک بیٹے کا نام حابیل اور مولانا عمد شاہ صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے میں نے ان سے سنا نعت مزرا بولا کرتے تھے صوفی یاد رکھنے میں غلطی ہوتی ہے جس میں قتل کا قاف ہے سمجھ لینا کہ وہ قتل کرنے والا ہے اب ان دونوں میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے کہا جس میں قتل کا صاف ہے وہ قاتل ہے وہ کون ہے قابیل حابیل مقتول اور قابیل قاتل جی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک وقت میں ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے نسل انسانی کو چلانا تھا پھر شادی کرنے کا کیا رواج تھا کہ جو بعد میں پیدا ہوتی تھی لڑکی پہلے والا لڑکا اس سے شادی کرتا تھا جو اکٹھے پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بہن تسلیم کیے جاتے تھے اور جو آگے پیچھے ہوتے تھے وہ بھائی بہن تسلیم نہیں کیے جاتے تھے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی قابیل نے کہا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا بے شک یہ میری بہن ہے حابیل نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے یہ تو تیری بہن ہے اس کے ساتھ کیسے نکاح کر سکتا ہے اس پر جھگڑا ہو گیا کس کی بات سچی ہے کس کی بات جھوٹی ہے کہا آؤ قربانی دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے کچھ حضرات نے لکھا کہ حج کرنے گئے ہوئے تھے واللہ عالم ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں واللہ عالم یہ ممکن ہے کہ انہوں نے بھی سمجھایا ہو حضرت حوا نے بھی سمجھایا ہو لیکن نہ مانے ہو حکم ہوا وہ کیسے پتا چلے کہ سچا کون جھوٹا کون کا قربانی دیں گے جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ سچا جس کی نہیں قبول ہوگی وہ جھوٹا تو قربانی قبول کیسے پتا کیسے چلے گا قبول ہوئی ہم تو ہزاروں بھیڑے زبا کر گئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ آج کی بات ہے اللہ نے کرم فرمایا یہاں کسی کا راز اوٹ نہیں ہوتا اس زمانے میں کیا تھا قربانی کر کے ایک پتھر پر چھوڑ دو آسمان سے ایک آگ اترے گی اور اس کو جلا کر کے بھسم کر دے گی جس کو بھسم کر دیا اس کا مطلب یہ قبول ہو گیا جس کو نہیں بھسم کیا وہ قبول نہیں ہوا قابیل نے کچھ گندم کے خوشے کچھ گندم لایا اس کے خوشے کچھ اس کی بالیاں لایا کچھ اور اناج وغیرہ لایا قربانی دینے کے لیے اور لا کر کے ایک پہاڑ پر چھوڑی اور حابیل نے ایک موٹا تازہ دمبا ذبح کیا اور وہ پہاڑ پر چھوڑ دیا حالانکہ اناج جلتا ہے اور یہ جانور یہ چیزیں تو نہیں جلتی ہیں اتنی جلدی مگر آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا قابیل کی قربانی نہیں جلی بس اس کو دیکھا تو قابیل کے دل میں آگ لگ گئی حسد کی اس نے کہا اچھا تیری قربانی قبول ہوتی ہے اور میری نہیں ہوتی ہے میں برسر میدان رسوا ہو جاؤں میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اس نے کہا بھائی جان اس میں میری کیا غلطی ہے آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ کمزوری دور کرو آپ کے اندر تقوا نہیں ہے اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا آپ بھی تقوی اختیار کرو اس نے کہا نانا میں تجھے قتل کروں گا کہا اگر تو کرے گا مگر میں تجھے قتل نہیں کروں گا یہ مطلب نہیں کہ میں دفاع نہیں کروں گا میں اپنی طرف سے اقدام نہیں کروں گا تیرے قتل کا اس نے کہا میں کروں گا چنانچہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا تب تک دنیا میں قتل نہیں ہوئے تھے پریشان ہوا کہ کروں کیا آپ دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی باقاعد حیات ہے کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا اسی لیے تو پریشان ہوا نا کہ آپ اس لاش کو کیا کروں کندھے پر لیے پھر رہا ہے اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اس نے دوسرے کو اپنے چونچ میں لیا ہوا مرے ہوئے کوے کو اس کے سامنے اس نے پاؤں سے ریت ہٹائی اس ریت میں اس کومے کو ڈال رکھا اور اوپر سے ریت ڈال دی کوا کوے کو کھاتا نہیں ہے کتا کھاتا ہے وہ اپنے بھائی کو کبھی نہیں کھاتا اگر مر جاتا تو شور مچاتے سارے مل کے یہ کیا ہو گیا سب روتے ہیں مل کے تو اس نے اس میں دفن کیا اس کو پتا چلا کہ لاش کو دفن کرنا چاہیے یہاں سے دفن کرنے کی ابتدا ہوئی اللہ اکبر سنیے وطر عَلَيْهِمْ ابن آدم ابل بِالْحَقِّ وطلو تلاوت کیجئے ان کے سامنے نبا اب نئی آدم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر بالحق تھی سچائی کے ساتھ برحق طریقے سے ٹھیک ٹھیک آپ بیان فرمائیے اذ قربا قربانا جب انہوں نے قربانی کی قربا دونوں نے قرب حاصل کیا قربان ایک قربانی کے ذریعے سے فتقبل من احدهما تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی طرف سے ولم يتقبل من الاخر اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی طرف سے قال لاقتلنك اس نے کہا میں ضرور بالضرور تجھے قتل کر دوں گا تیری کیوں قبول ہوئی قال انما يتقبل الله من المتقين حابیل نے کہا بے شک یہ تقبل اللہ قبول کرتا ہے من المتقین پرہیزگاروں سے تو بھی پرہیزگار بن جا جب تیرے اندر پرہزگاری آئے گی تیری طرف سے بھی قبول کرے گا تم کیوں تقوی اختیار کرتا اور یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں جماعتوں کے جھگڑے اداروں کے جھگڑے تیرا ادارہ کیوں چلا میرا کیوں نہیں چلا ارے بھائی ادارہ چلتا ہے تقوی والے کا تو بھی تقوی اختیار کر تیری جماعت کے پاس پیسے نہیں تھے پھر بھی پھل پھول گئی بڑھ چڑھ گئی میری نہیں پھلی پھولی حالانکہ ہمارے پاس دولت بھی تھی وہ بھی تقوی اختیار کرو مگر بس یہیں سے حسد کینا جھگڑے لئن بسطت الیہ یدک لا قسم بخدا ان بسطت اگر تو بڑھائے گا الیہ میری جانب یدک اپنے ہاتھ کو لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے ما انا بباسط میں نہیں ہوں بڑھانے والا یدیا اپنے ہاتھ کو الیہ کا تیری جانب لک تاکہ میں تجھ کو قتل کروں میں تو نہیں کروں گا لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ میں دفاع بھی نہیں کروں گا دفاع کرنا انسان کا حق ہے اور اس کو کرنا چاہیے انی خاف اللہ رب العالمین بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو جہانوں کا پالنے والا ہے میں تیرے قتل کا اقدام نہیں کر سکتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ آسان کا میں قتل کرنا انی ارید ان تبو وہ اسمی کا بے شک میں چاہتا ہوں ان تبوا با یبو من لوٹنا اور میں نے عرض کیا تھا کہ مستحق ہونا اس کا آسان ترجمہ جو یاد رہتا ہے انتبوا کہ تم مستحق ہو جائے بھی اسمی میرے گناہ کا میں تجھے قتل کروں یہ گناہ بھی تیرے ذمہ وہ اسمی کا اور اپنے گناہ کا فتکون من اصحاب النار تو تو ہو جائے جہنم والوں میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو بھائی کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اچھا تو مجھے قتل کر میرا گناہ بھی تیرے ذمہ تیرا بھی تیرے ذمہ جا جہنم میں نہیں یہ ڈانٹ کا طریقہ ہے سمجھانے کا طریقہ ہے بھائی جان کیا کر رہے ہو جہنم میں جا رہے ہو وَذَلِكَ جَزَاهُ الظَّالِمِينَ تو یہی بدلہ ہے ظالموں کا یہی سزا ہے ظالموں کی وہ جہنم میں جائیں له نفسه تب وہ آمادہ کرنا تیار کر دیا اس کو نفس ہو اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل کرنے کے لیے مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوئی جن مفسرین نے حضرات نے کہا تبعت کا معنی ہے کہ دل کے اندر ایک کشم کش رہی اندر سے ضمیر ملامت کر رہا تھا احساس ہو رہا تھا اپنے بھائی کو مار رہا ہوں جہنم میں جا رہا ہوں کون سی بات ہے یہ جنگ کرنے کی دل کہہ رہا تھا اندر سے لیکن نفس وہ شرارتی نفس نفس سے مارا وہ کہہ رہا تھا بڑ جلدی کر جلدی دیر نہ کر آخر نفس غالب آیا اور اس نے اس کو تیار کر لیا بھائی کے قتل کرنے کے لیے فقہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے فبعث اللہ غرابا تو اللہ نے بھیجا ایک کوا یبحث فی الارض جو قرید رہا تھا زمین میں لیوریہو تاکہ اس کو دکھائے کیف یواری کیسے چھپائے وہ سوء تحقی اپنے بھائی کی ناش کو ناش اصلی لفظ ہے مشہور لاش ہے قال یا ویلتا جب دیکھا اس نے اس کو کوے کو کہ وہ اپنے بھائی کو چھپا سکتا اس نے کہا ہائے بدبختی میں کوے سے بھی کمزور رہا اس کے دماغ میں آ گیا کہ کوے کو کیسے چھپانا ہے میری کھوپڑی میں نہ آیا قال یا ویلتا اس نے کہا میری بدبختی عاجز تو کیا میں عاجز آ گیا ان اند اس بات سے کہ میں ہو جاؤں مثل حاضر غراب اس کوے کے جیسا خی پھر میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو کیا ہو گیا مجھے مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا کوا تو چھپا رہا مگر میں نہیں میری میں یہ بات نہیں آئی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے مگر یاد رکھیے بھائی کے قتل پر شرمندہ نہیں کہ معافی مانگ رہا اور توبہ کر رہا ہے بلکہ اس پر شرمندہ ہے کہ اس کو دفن نہیں کر سکا من اجل ذالک اسی وجہ سے یہیں سے کہ سب سے پہلے قابیل نے قتل کا رواج ڈالا تو آئندہ دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ہر قاتل کو اس کی سزا الگ ملے گی اور قابیل کو بھی سزا ملے گی کہ تو نے قتل کا رواج ڈالا تھا دیکھو فلاں جگہ قتل ہو رہا ہے تو نے رواج ڈالا تو نے انسانوں کو بتایا کہ بندے قتل ہو سکتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل ہم نے لکھا بنی اسرائیل پر من قتل نفسا بغیر نفس کہ جو کوئی قتل کرے گا کسی جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے اس نے کسی کو نہیں مارا ایسے ہی مار دیا اس نے او فساد فی الارض یا بغیر زمین میں فساد کے ڈکیتی بھی نہیں ڈال رہا تھا ایسے قتل کر دیا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا اس نے قتل کیا سارے کے سارے انسانوں کو یہ ہے وہ آیت میں نے سنائی تھی اس دن گوئل صاحب کو یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے جس نے کہا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری دنیا میں انسانیت کا قتل ہے اس سے قتل کا دروازہ کھلتا ہے قتل کے رواج پڑھتے ہیں ومن منا اور جس نے بچایا کسی کو زندہ رکھا یعنی بچایا تو ہاں ایک جان کو کیسی جان کو جس کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا مظلوم تھا کچھ لوگ اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے ایک نے ہمت کر کے بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا کہ اس نے بچایا دنیا کے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کا دروازہ بند کیا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ یہ بنی اسرائیل کو حکم سنایا گیا تھا مگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا ایک دوسرے کی گردنیں نے کاٹے اب ایمان والوں تم کو سنا دیا گیا ہے وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا یقیناً آئے تھے ان کے پاس ہمارے پیمبر بلبیناتھی واضح نشانیاں لے کر ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ پھر ان میں سے اکثر بعض بعد بھی فی الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ زمین کے اندر حد سے تجاوز کرتے ہیں حدوں کو کراس کرتے ہیں اصرف یسرف فضول خرچی کرنا حدوں سے بڑھ جانا چنانچہ دنیا میں لوگ کس طرح قتل کرتے ہیں اس پر ایک اور مسئلہ کہ ایک اسلامی نظام اسلامی مملکت وجود میں آ گئی کچھ لوگ ڈکیتیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں ہماری یہ ریاست اب تھوڑی تھوڑی ڈکیتی سے واقف ہونے لگی لوگوں کو شاید تھوڑا پتہ چلنے لگا ہوگا کہ ڈکیتی کس کو کہتے ہیں لیکن ہریت مطمئنتن عام ایسی بستی تھی جس کی مثال پیش کی کہ اطمینان والی بستی چنانچہ مجھے نہیں معلوم کشمیری میں شاید لفظ ہو ورنہ دوسری زبانوں میں ڈکیتی کا لفظ ہی نہیں ملتا ہے اور جب ڈکیتی کا تعارف کراتے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہماری یہاں چوریاں ہوتی ہیں ڈکیتیاں نہیں ہوتی ڈکیتی کس کو کہتے ہیں کچھ لوگ ہتھیار بند طریقے سے آتے ہیں راستے میں روکتے ہیں قافلوں کو اور بس لوگوں کو قتل کرتے ہیں مال چھینتے ہیں گھروں پر لکھ کر چلے جاتے ہیں پرسوں تمہارے گھر میں ہم نے ڈکیتی ڈالنی ہے اگر ہمت ہے تو بچا لیں اپنے آپ کو پھر توپ اور ٹینکوں سے آ کر کے حملے کر دیتے ہیں یہ بھی ڈکیت بھی ہیں آج اس کو ڈکیتیاں کہتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے اب تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے شروعات کہیں کہیں اکا دکا کناروں پر اس گاؤں میں گاڑی بالکل چوری نہیں ہوتی تھی بیس سال ہو گئے مجھے میں نے کبھی سائیکل نہیں سنا کہ یہاں چوری ہوئی سب باہر کھڑی رہتی ہیں لیکن پہلے نا رمضان پہلی تراوی کسی بےچارے غریب کا موٹر سائیکل کسی نے چوری کر دیا لیکن اکیلے آدمی کا چوری کیا بہت سارے کھڑے تھے کسی کا نہیں پوچھا تو میں نے کہا کہ شاید کوئی درویش پیچھے سے آپ کے ساتھ تشریف لایا ہوگا اور کوئی گھر کا مسئلہ ہے ایسا آپ دوسروں پر شک نہ کرو پہلے ذرا گھر کے برتن دیکھو کہیں اندر سے ہی نہ مسئلہ ہو ہمارے یہاں تو کبھی ہوا نہیں ایسا لیکن حالات بگڑ رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے بہت امن تھا بہت سکون بہت چین تو جو لوگ ڈکیتیاں ڈالتے ہیں لوگوں کا مال لوٹتے ہیں ان کی کیا سزا ہے یہ تو دنیا میں قتل و غارت کا رواج ہی نہیں ڈالتے ہیں بلکہ قتل کا ماحول بناتے ہیں اس کی بڑی سخت سزا بیان کی جا رہی ہے جرم بھی بھیانک سزا بھی سخت انما جزا اللہ دین بے شک سزا ان لوگوں کی اللہ يحاربون اللہ جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے وہ رسول اور اس کے رسول سے اللہ اکبر اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے اللہ کے حبیب تو موجود نہیں ان سے کون جنگ کر سکتا ہے صاحب جلالین نے کہا بمحاربت الناس لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا بے گناہوں کو قتل کرنا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں وہ یسعون فی الارض فسادا اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے ان ان یقتلوا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں او یصلبوا یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں وارجلہم اور ان کے پاؤں کاٹے جائیں من خلاف مخالف جانب سے دائیں ہاتھ بایاں پاؤں ہیں بائیں ہاتھ دایاں پاؤں او یون فو الارض یا ان کو زمین بدر کیا جائے اور زمین بدر کرنے کا مطلب ذرا سا اختلاف ہوا ایک تھوڑا سا طبقہ ہے جو کہتا ہے اس کا مطلب ان کو ملک سے نکال دیا جائے مگر دوسرا ملک اس نے نہیں دے تو کہاں نکالیں گے تو جمہور نے ترجمہ کیا ان کو قید کر لیا جائے یہ ان کی سزا ہے یہ چار سزائیں بیان ہوئی چار کا کیا مطلب ہے ایک تھوڑا سا طبقہ کہتا ہے کہ اختیار ہے یا یہ سزا دو یا یہ سزا دے دو جیسے حالات ہوں ویسے حالات تقاضہ کریں تو حاکم کو اجازت ہے ان دونوں ان میں سے کوئی ایک سزا دے دے کچھ مسائل میں حکام کو اختیار ہے سب میں نہیں قتل میں کوئی اختیار نہیں ہے ہاں، کسی نے مرڈر کر دیا تو کہتے ہیں جی آپ صدر مملکت کے پاس رحم کی اپیل رکھی ہوئی ہے بچے کسی کے یتیم ہوئے اور صدر صاحب رحم فرمائیں گے اس کے اوپر ترس فرمائیں گے معاف کریں گے معاف وہ کریں جن جن کا باپ قتل ہوا معاف وہ کریں جن کا بندہ قتل ہوا ان کو معافی کا حق ہے صدر مملک کو کوئی اختیار نہیں ہے جمہور امت نے کہا کہ نہیں ان کے کام چار طریقے کے ہوں گے ان چار میں سے کوئی ایک کام ہوا ہوگا وہ سزا دے دیں یا تو انہوں نے مال بھی لوٹا ہوگا اور لوگوں کو قتل بھی کیا ہوگا اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے قتل کیا جائے یا انہوں نے مال لوٹا نہیں ہوگا لیکن قتل کیے ہوں گے لوگوں کو بھیانک طریقے سے تو یہ سلبو ان کو کیا کیا جائے سولی دیا جائے یا انہوں نے مال لوٹا ہوگا لیکن لوگ قتل نہیں کیے ہوں گے تو ان کے ہاتھ اور قوم مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں اور یا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بھی نہیں کر سکے لیکن لوگوں کو ڈھایا تھمکایا اور راستے بند کیے امن و امان کو تباہ و برباد کیا ایسے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے ذالک لہم خزی فی فی الدنیا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اس سے بڑی کیا ضلالت ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قبلیاں تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مگر وہ لوگ تابو جن نے توبہ کر لی من قبل اس سے پہلے ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو اگر انہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی یعنی خود بخود سرنڈر کر لیا خود بخود ہتھیار ڈال دیے ہماری فوج ہماری پولیس ان کی تلاش میں تھی لیکن وہ خود بخود آ گئے خود سرنڈر کر لیا ان کا کیا مسئلہ اللہ مگر اس کا مطلب ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی ان کو معاف کیا فعلم تو جان دو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے لیکن یہاں ایک بحث ہے زبردست وہ کیا بحث ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا مال بھی لوٹا تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا تو جو انہوں نے قتل کیے ان کا کیا ہوا اور جو لوگوں کا مال لوٹا ان کا کیا ہوا تو علماء کرام جلالین میں پڑھ چکے ہیں اور اللہ خریف نے کہا وہ تھا لَهَا أَحَدٌ مفسرین میں سے کسی نے اس نقطے پر بحث نہیں کی جلالین میں ملے گی اور حضرت خانوی کے ہاں بیان القرآن میں ملے گی وہ کیا ایسے لوگوں سے حقوق اللہ معاف ہوں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے اللہ کا حق معاف ہو گیا لیکن اگر کوئی بندہ حاضر ہو جائے میرے باپ کو اس نے قتل کیا ہے اگر وہ معاف کرے گا تو ٹھیک ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا وہ بھیانک طریقے سے سولی نہیں دی جائے گی ہاں گردن کاٹی جائے گی اور اگر کوئی آدمی آ جائے کہ اس نے میرا مال لوٹا ہے میری تو ساری بکریاں ہی لوٹ کر لے گیا اللہ کا حق معاف ہو گیا نہ سولی دی گئی اور نہ ان کو قتل کیا گیا لیکن بندے کا حق ادا کرنا پڑے گا بکریاں دینی پڑیں گی یا ہاں ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ لمبا تذکرہ چلا یہودیوں کا بیچ میں دوسرے مسائل آئے اے ایمان والو اس سے سبق حاصل کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وابتغوا الیہ الوسیلہ اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلے کو وسیلہ کا معنی تمام مفسرین نے کیا یہاں تک کہ جن سے ہم کو ڈر تھا انہوں نے بھی یہی کیا الوسیلہ کے معنی اللہ کا قرب حاصل کرو اور کیسا قرب حاصل کریں وجاہدوا فی سبیلی ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو یعنی نیکیاں کرو نیکیاں کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو یہ اردو والا وسیلہ نہیں عربی والا وسیلہ جس کے معنی قرب حاصل کرنا اور رہی بات وہ وسیلہ اور توسل کی تو وہ یستفتحو فون علی الذین کفروا پہلے پارے میں اس آیت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا کہ نہ مطلق جائز اور نہ مطلق ناجائز اس کی بہت ساری شکلیں بالکل ناجائز اور بہت ساری شکلیں بالکل جائز اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر ان کے لیے ہو وہ سارے کا سارا جو زمین میں ہے وہ مثلہ اور اسی کے برابر اور معاہو اس کے ساتھ اور بھی ہو لیقتدو بھی تاکہ وہ اس کو فدیہ میں دیں جہنم کے من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے ما تقبل منہم ان کی طرف سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے یہاں پر ہے کہ اگر ان کے لیے قیامت کے دن وہ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا اور بھی ہو اور یہ بدلے میں دینا چاہیں تو قبول نہیں کیا جائے گا یہ زمین میں کیا ہے جو کہا گیا نا زمین بھر کے ان کے پاس کیا چیز ہے یہ ہم تیسرے پارے کے آخر میں پڑھ چکے کیا ہے یہ چیز ذہبن سونا اگر اتنا سونا ہو کہ پوری دنیا کے اوپر اس کا ڈھیر آ سکے اور اتنا ہو اور بھی ہو اور پھر وہ فدیہ میں دینے کی کوشش کریں گے مگر ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ آزاب العلیم ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے تم ایمان کے مراتب حاصل کرو یہ کفر کا نتیجہ ہے اس سے ڈرو یوریدوں یقر اقر جو مین وہ چاہیں گے اس دن ان یخرجو کہ وہ نکلے النار جہنم سے وما بخارجین منها اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے منہا اس سے عذاب مقیم اور ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے والسارق ساری کواری بت اوپر ڈکیت کا ذکر تھا اور میں نے کہا ہمارے یہاں امن تھا ڈکیتی کا کسی کو پتا بھی نہیں تھا اب لگنے لگ گیا پتا ہم تو چوری سمجھتے تھے جیب کترے سمجھتے تھے کوئی کسی کے پیسے لے کر کے چلا گیا ان کو سمجھتے تھے اور گاؤں والے تو مکھن شکھن چوری کر لیا کرتے تھے تو چور کا کیا حکم ہے فوراً چور کا حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے ڈکیت کا وہ حکم چور کا کس کو کہتے ہیں چور جو مال محفوظ کو چرائے اور اتنی مقدار چرائے جو معقد بھی ہی ہو یعنی جس کو کہا جائے کہ اس نے اچھی خاصی چوری کی ہے ایسا نہیں کہ گزرتے ہوئے باغ سے ایک سیب توڑ لیا تو ہاتھ کاٹیں گے نہیں نہیں محفوظ مال کو چرائے حفاظت میں رکھا ہوا مال اور اس کی بھی ایک مقدار ہو اس کو چرائے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے ایسے آپ نے سونے کا ڈھیر رکھ دیا چوک میں اگر کوئی اٹھا لے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے نہیں کاٹے جائیں گے محفوظ مال ہونا چاہیے اور معتد بھی مقدار کتنی ہونی چاہیے اس پر غور و فکر کرنے میں میں اختلاف ہوا احناف کا موقف اور دوسرے بہت سارے حضرات ان کے ساتھ ہیں کہ تقریباً ڈھائی تولے قیمت کا مال ایک تولہ کتنے کا جی آج چاندی آٹھ سو روپے سولہ سو تقریباً دو ہزار روپے دو ہزار روپے کے قریب کا اگر مال چوری کرے گا تو ہاتھ کھٹیں گے اور وہ بھی محفوظ مال ایسے نہیں کفن چور کو بھی نہیں چونکہ وہ قبر سے نکالتا ہے مگر وہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے وَالسَّارِقُ اور چوری کرنے والا وہ اور چوری کرنے والی فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا کاٹ دو تم ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ ان بدلہ دینے کے لیے بما کا ان کاموں کا جو انہوں نے کیے ہیں نکالا من اللہ اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر نکالا عبرت ناک سزا اللہ عزیزن اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے غالب ہے اس نے سخت حکم دیا اور حکیم ہے جو اس کا حکم ہے وہ مبنی پر حکمت ہے یہاں چور کا ذکر پہلے ہے اور چورنی کا بعد میں اور سورہ نور میں ہم پڑھیں گے بدکارنی کا پہلے اور بدکار کا بعد میں لوگوں نے اس پر بھی حکمت بیان کی چور کا پہلے تذکرہ ہے اس لیے کہ مرد کما سکتا ہے اس کے لیے چوری کرنا عورت کے مقابلے میں زیادہ عار کی بات ہے اور وہاں جو بدکاری کا تذکرہ ہے وہ عورت کے لیے زیادہ ہار کی بات ہے کتنی باریک باتوں کے اوپر قرآن کی نگاہ ہے کیسے انسان کا کلام ہو سکتا فمن تابا تو جو کوئی توبہ کرے من بعد ظلمہ اپنے ظلم کرنے کے بعد وہ اسلحہ اور اپنا حال درست کر لیں فن اللہ یتوب علیہ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اگر انسان توبہ کرے گا سچی توبہ کرے گا آخرت کی سزا سے چھوٹ سکتا ہے دنیا کی سزا اگر مقدمہ پیش ہو گیا عدالت میں اور گواہوں سے ثابت ہو گیا جرم اور اب ہاتھ کٹنے کا نمبر آیا اور بندہ کہے توبہ میری توبہ اب توبہ قبول دنیا میں نہیں ہوگی لیکن آخرت کے لحاظ سے اب بھی قبول ہو جائے گی ان اللہ غفور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم الرحیم کرنے والا ہے علم تعلم ان اللہ ملک السماوات والارض کیا تو جانتا نہیں ہے قرآن پڑھنے والے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی یعذب من یشاء جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کے اردکیتوں کو سزا دی واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا ایھا الرسول اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزن چاہیے کہ غم میں نہ ڈال دے کا آپ کو اللہ دین وہ لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر کرنے میں من اللہ ان لوگوں میں سے قالوا آمنا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بھی اپنے منہ سے ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ایمان نہیں لائے ان کے دل ان لوگوں کا جلدی جلدی کفر کرنا زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر کے کافر اس سے آدمی غمگین ہوتا ہے کہ ہماری سپو میں رہنے والے اور پھر اس طرح کفر کرنے والے ایسے لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں آپ صبر کیجئے اس طرح ہوتا رہے گا اور ان کو اللہ کے یہاں سے سزا ملے گی وَمِنَ الَّذِينَ هَادُو اور ان لوگوں میں سے بھی وہ بھی جو جلدی کرتے ہیں کفر کرنے میں وہ بھی غم میں نہ ڈالیں جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں کون مِنَ الَّذِينَ هَادُو ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یہ بھی جلدی جلدی کفر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ پھر سماعون للکذبی بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کے سچی بات نہیں سنیں گے جھوٹی باتیں سنیں گے سماعون لقوم الاخرین سننے والے ہیں لقوم الاخرین کچھ دوسرے لوگوں کے لیے وہ یہودی جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور دوسروں کے جاسوس ہیں ان کے لیے یہاں باتیں سنتے ہیں کان لگاتے ہیں اور پھر ان کو جا کر کے بتاتے ہیں لم تو کا ان لوگوں کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس ابھی نہیں آئے ان لوگوں کی وجہ سے بھی آپ غمگین نہ ہوں صبر کیجئے نتیجہ نکلنے والا ہے جو ہر رفون بعد نمبا وہ بدل ڈالتے ہیں کلمات کو باتوں کو تورات کی آیتوں کو من بعد مواضعه ان کی جگہوں کے بعد وہ جگہ آیتے ٹھکانے پر ہیں ان کا مطلب متعین ہے اس کا ٹیڑھا مطلب بیان کرتے ہیں آیتوں کی جگہ دوسری اپنی بنائی ہوئی باتیں لکھتے ہیں ان نوتی تم اور وہ کہتے ہیں اگر تم کو دیا گیا ہاضا یہ خزو ہو تو تم لے لینا وہی اور اگر تم کو یہ نہ دیا گیا بخش تو بچ کر رہنا ومن يرد یور فتنته اور جس کو اللہ نے چاہا فتنے میں مبتلا کرنا فلن تب له من اللہ ہی تو آپ اختیار نہیں رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ چکا ہے اس مسئلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور وہ مسئلہ منافقوں نے بھی کیا ہے اور وہ یہودیوں نے بھی کیا ہے مل کر کے مسئلہ کیا پیش آیا تھا خیبر کے یہودیوں کے یہاں ایک شادی شدہ جوڑے نے ایک مرد شادی شدہ ہے عورت بھی شادی شدہ ہے مگر دونوں نے اپنا منہ کالا کیا دوسری جگہوں پر جا کر حلال کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کیا لڑکی بطور خاص بڑے خاندان کی تھی وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں ہماری اگر تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے تو پھر جم کرنا پڑے گا مشکل ہو گیا مولویوں سے کہا کہ کوئی حل بتاؤ وہیں کیا کریں تو ایک حل تو بتایا ہوا تھا تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو کیا کرو منہ کالا کرو اور الٹے گدھے پر بٹھاؤ اور شہر میں گھما دو اتنے کافی ہیں مگر دوسری پارٹی بھی شور مچا رہی تھی کہ نہیں اصل سزا یہ ہے یہ سزا دو گے تو چھوڑیں گے انہوں نے کہا یار دیکھو ایک حل کرتے ہیں یہ جو صاحب نئے آئے ہیں نبوت کے دعوے دار نبی تو ہوں گے نا وہ بھی ہیں اور تاریخی روایتوں میں آیا دوسروں نے کہا ہاں نبی تو ہیں کیا دو رائے ہیں ہم نہیں مانتے تو ہمارے نہ ماننے سے وہ نبی نہیں بنیں گے کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے مذہب میں کیا ہے اور جب ایک پارٹی انہوں نے روانہ کی تعداد بھی بیان ہوئی کتنے لوگ بارہ کے قریب لکھے اور اس جوڑے کو بھی ان بدکاروں کو بھی لے گئے ساتھ میں ان سے کہا کہ ان سے پوچھو وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کان میں ان کو یہ کہہ دیا ان کے پنڈتوں نے کہ دیکھو اگر ان کو تمہیں یہ حکم ملا نا جو ہمارے یہاں ہم بتا رہے ہیں کون سا منہ کالا کرنے کا اور گدے پر بٹھانے کا یا اس سے کوئی آسان حکم مل گیا تو بس کہہ دیں گے ہم کہ دیکھو بھی فیصلہ ہو گیا تمہیں بھی کہا تھا ان کے فیصلے کو ہم بھی مانیں گے تم بھی مانیں گے تو اب دونوں پکش مان لینے اور اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا اور کوئی اور سخت فیصلہ دیا تو ماننا نہیں پھر سنی ان سنی کر دینا بات کھا جانا بالکل انہوں نے کہا بہت اچھا یہ مدینہ آئے اور منافقوں کے گھر میں رکے آگا ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ فلاں فلاں کے گھر میں رکنا وہ ہمارے یار ہیں کہنے کو مسلمان مگر حقیقت میں ہمارے ہیں ان کے گھر میں رکے صبح کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا آپ نے بلایا ان کو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تورات میں اس کا حکم تم کو نظر نہیں آتا ہے تورات میں کیا حکم ہے انہوں نے کہا تورات میں ان کا پنڈت ساتھ میں تھا مذہبی آدمی اس کا حبر اس نے کہا کہ تورات میں تو وہ ہے نا منہ کالا کرنا اور وہ گدے پر بٹھانا ادھار کھائے ہوئے تھا اس لیے وہی باتیں کر رہا تھا وہ باتیں کر رہا تھا لیکن حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ جو تورات کے ماہر تھے انہوں نے فرمایا اللہ اللہ کے دشمن ہاتھ اٹھا یہ پڑھ تو رات کو یہاں سے یہ بات بھول گیا آپ نے فرمایا لاؤ تو رات اور پڑھ کر سناؤ اسی مقام سے انہوں نے لائی اور پڑھ کر کے سنانے لگا اور ایک ادھر کی باتیں کر کے اس بات کو چھپا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن السلام نے فرمایا کہ ہٹا ہاتھ کو جب ہاتھ ہٹایا گیا تو یہ طلب آیت نیچے چمک رہی تھی فرمایا یہ تو ہے تو رات میں موجود یہ حکم کیوں نہیں نافذ کرتے ہو اگر تمہیں خدا کا حکم چاہیے تو تمہارے یہاں موجود ہے تم خدا کے حکم پر راضی نہیں ہو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہو اس لیے ہمارے یہاں ہو ہمارے یہاں اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں یہی فیصلہ ہے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا اور حدیث کی کتابوں میں ہے کہ پھر یہ فیصلہ نافذ بھی ہوا مدینہ میں اور ان دونوں کو پتھر مار مار کر رجم کیا گیا اور یہ وہ کیفیت بھی بتائی گئی کہ جب رجم کیا گیا تو مرد عورت کو بچانے کے لیے اس پر گرا پڑتا تھا اس کو پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا اس واقعے کو سامنے رکھی اب آیت کو سنیے قالوا آمنا جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہ سے اور نہیں ایمان لائے ان کے دل یہ لوگ آپ کو غم میں نہ ڈالیں آپ غمگین ہوتے تھے یہ ہمارے لوگ اور دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں اور پھر یہ یہودی ان کے یہاں حکم موجود ہیں اور پھر ہمارے پاس آئے وَمِنَ اللہ دین اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے جو جھوٹ کو سننے والے ہیں اور سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کے لیے سن رہے ہیں آ کر کے یحرفون الکلم وہ بدلتے ہیں باتوں کو ان کی جگہ سے ان کو ٹھکانے پر لگانے کے بعد ان کا متعین صحیح معنی متعین ہونے کے بعد یقولون کوئی اوتی تم کہتے ہیں اگر تم کو دیا گیا یہ فخذوه تو تم لے لینا لَمْ علم اور اگر تم کو یہ نہ دیا گیا لَمْ تو حضر تو پھر بچ کر کے رہنا پھر نہیں لینا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فرمایا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اسی آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے اور جب اللہ آزمائش میں مبتلا کر دے قدم مِنَ اللَّهِ شیا تو آپ نہیں اختیار کر رکھیں گے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اللَّهُ تخر قلوب قُلُوبَهُمْ یہ ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ان روبہ قلوبہم کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو اسی طرح گندے اسی گند میں مبتلا رہیں گے لہم فی دنیا خز ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے سَمَّعُونَ القضم سننے والے جھوٹی باتوں کے اکالون لِلْسُحْت اور کھانے والے حرام کے لیکن سحت ہر حرام کو نہیں کہتے ہیں مسئلہ غلط بتا کر کے بطور رشوت جو مال کمایا جاتا ہے اس کو سخت کہتے ہیں عربی میں اور یہ بہت بڑا انسان کے لیے تانا ہوتا ہے اور سخت کھانے والے یعنی جھوٹے جھوٹ بولنے پر پیسے لیتا ہے فَإِن جا پس کا بس اگر وہ آئے آپ کے پاس فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان او آرز ہن یا ان سے آپ منہ موڑ لیجئے نہ فیصلہ کیجئے لیکن یہ حکم اب منسوخ ہے ابھی آگے آ رہا ہے جہاں آپ کو حکم دیا گیا کہ نہیں اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اور امت کو بھی یہی حکم ہے کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے لیکن اگر ایسے حالات ہوں کہ ان سے اعراض کریں اور وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ جانے ان کا کام لیکن ہم جب کریں گے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے فخینہ بینہم آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے او عارض عنہم یا آپ ان سے اعراض کیجئے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں فَلَنْ ضرور شَيْئًا تو وہ نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی آپ ان کو نہ فیصلہ کریں وہ جا کر کے آپ کو بدنام کریں ملک میں اور کہیں جناب دیکھیے کہتے تھے ہم نبی ہیں فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمارا کوئی نقصان نہیں دے سکتے ہیں لیکن ہاں وہ ان حکم کا اور اگر آپ فیصلہ کریں فحکم بینہم بالقسط تو فیصلہ کیجئے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور کیسے وہ آپ کو جج بنائیں گے کیسے وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں گے وَعِنْدَهُمْ التَّوْرَاتِ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم موجود ہے مگر اللہ کے حکم کو تو ماننا نہیں چاہتے وہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی کا کہیں سے مل جائے اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں اس لیے نہیں آتے کہ سوچتے ہیں کہ آپ سے سچا حکم مل جائے ثم يتولون من بعد ذلك تورات میں حکم ہے مگر اس کے باوجود وہ اس سے منہ موڑتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین اور حقیقی بات یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ کو ماننے والے نہیں تبھی تو یہ سب کام کرتے ہیں ورنہ تورات میں اللہ کا حکم موجود ہے اس پر یہ بات آئی ذہنوں میں کیا کہ تورات میں اللہ کے احکام موجود تھے کیا اللہ کے احکام ہیں تورات میں اور تورات میں خاص طور سے یہ عدالتی قوانین یہ فوجداری قوانین موجود ہیں میں ہاں، بالکل موجود ہیں التورات بے شک ہم نے ہی اتارا تورات کو فیہا ہدم و نور اس میں ہدایت ہے وہ نور اور روشنی ہے یہاں بھی نور کا لفظ کتاب کے لیے ہے تورات کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے یحکم بها النبیون الذین اسلموا فیصلہ کرتے ہیں بیا اس تورات کے ذریعے سے النبیون نبی اللہ اسلموا وہ نبی جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی یہ جملہ نبیوں کے ساتھ کیوں ہے نبی تو فرما بردار ہی ہوتے ہیں لیکن وہ مفسرین جو یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ سے بہت گہرے طور پر واقف ہیں ان کی یہ بات باوزن معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں نبی کے لیے اللہ کا فرما بردار ہونا ضروری نہیں تھا اگر ضروری تھا تو نبیوں کی طرف گندی باتیں کیوں منسوب کی تھیں اس کی تردید کر رہا ہے قرآن کہ نبی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں نافرمان نہیں ہوتے کیسی نافرمانی کی باتیں تھیں ابھی عرض کرتا ہوں ہادو فیصلہ کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے ورن اور فیصلہ کرتے تھے اللہ کی کتاب کے مطابق وہ لوگ جو رب والے تھے نیک لوگ تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ون اخباروں اور فیصلہ کرتے تھے ان کے علماء بڑے بڑے علماء حبر کی جمع حبر کی جمع بھی کہا گیا علماء اور ربانی بزرگ لوگ کیوں فیصلہ کرتے تھے بما استحفظو من کتاب اللہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ کی کتاب کا نگران بنایا گیا تھا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں چنانچہ وہ کرتے تھے فلا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا تو مت ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے اور مت بیچو میری آیتوں کو سمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں اے یہودیو یہ تورات تمہارے بیچ میں موجود تھی انبیاء کرام اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے نیک لوگ اور علماء فیصلہ کرتے رہے اور تم اس پر گواہ بھی ہو تمہیں معلوم بھی ہے لیکن آج تم صرف ہدیے اور تحفے اور تحائف اور چڑھاووں کے فوت ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے میری آیتوں کو بیچتے پھر رہے ہو اور سنو بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اس پر کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرو تو پھر یہودی آج کے یہودی بھی مجبور ہیں اس بات کے لیے کہ اپنی کتاب پر عمل کریں اور اس کے سوا کسی بات پر عمل نہ کریں قرآن کو نہ مانیں ہم کہتے ہیں بالکل صحیح اپنی کتاب پر عمل کریں مگر کریں نہ اور جب اپنی کتاب پر عمل کریں گے تو اس میں یہ حکم بھی تو ہوگا کہ آخری پیمبر پر ایمان لائیں انیس سو آٹھ میں کہتے ہیں کہ جو تورات چھپی تھی اس میں یہ جملہ موجود تھا کہ جب وہ آخری پیمبر جو تمہارے چچیرے بھائیوں میں پیدا ہوں گے وہ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترتے ہوئے آئیں گے دس ہزار قدسیوں کے ساتھ اور کسی نبی کے ساتھ بیک وقت دس ہزار لوگ آئے ہوں جن کی تکبیر سے پوری وادی بھر گئی ہو وہ صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ دس ہزار کا لشکر موجود تھا ابھی وہ پرانی تورات بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں مگر انیس سو آٹھ کے بعد اب جو تورات چھپ رہی ہے اس میں دس ہزار کے بجائے لکھ دیا ہے لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہوں گے تاکہ کسی طرح بچ سکے یہودی آج بھی بالکل یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ ہمیں آخری پیمبر پر ایمان لانے کا حکم تھا تو جو نہ اس کے مطابق فیصلہ کرے فولا کا حمل تو وہی لوگ تو کافر ہیں لیکن ہمارے لیے بھی ڈانٹ ہے جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے قانون کے مطابق جب یہودیوں کے لیے تھا اور مسلمان کہے کہ نوز باللہ یہ گڈریوں کا قانون اور یہ پرانا قانون تھا وہ بھی پکا کافر اسی لفظ کو میں نے کہا تھا لیکن یاد رکھیے اس سے مراد کون لوگ ہیں جو فیصلہ کر سکیں جو اصحاب امر و نواحی ہیں جو طاقت والے ہیں جو جن کو فیصلے پر معمور کیا گیا ہے اور جو بیچارہ یہ کر ہی نہیں سکتا ہے جس کے ہاں یہ ماحول ہی نہیں ہے وَلَيْسَ لَهُ قوت ان اس سے یہ بحث نہیں ہے وہ عَلَيْهِمْ فِيهَا علیہم چنانچہ تورات میں حکم تھا یہ حکم دیکھو تورات کا ہے اور ہم نے لکھا تھا تورات میں عَلَيْهِمْ ان پر فِيهَا اس میں ان نفس ابن کہ جان جان کے بدلے میں وَالْعَيْنَ ابل آنکھ آنکھ کے بدلے میں ول انف اور ناک ناک کے بدلے میں مطلب اگر کوئی کسی جان کو مارے گا تو اس کے بدلے میں اس کو مارو اگر آنکھ نکالے گا تو آنکھ نکالو ناک پھوڑے گا تو ناک پھوڑ دو وزن بل اور کان کان کے بدلے میں وہ سن سن اور دانت دانت کے بدلے میں ول اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے زخموں میں بھی بدلہ ہے قصاص ہے اب وہ زخموں کا بدلہ زخموں کے بدلے میں زخم نہیں بلکہ اس پر غور و فکر کیا جائے گا کیسا زخم ہے اس کا بدلہ ممکن ہے کہ نہیں ہے وہ اس کی ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس لیے اتنا فرما دیا اور زخموں میں بھی بدلا ہے فمن تو جو کوئی اس کا صدقہ کر دے صدقہ کرنے کا مطلب جرم کو معاف کر دے لیکن معاف کرنا گویا کیا ہے کہ اس نے کیا کر دیا صدقہ کر دیا فہو کا اللہ تو وہ اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا ومن لم يحكم بما انزل الله اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق پھر یہی لوگ ہیں ظالم اور آج یہودی بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کی حکومت موجود ان کی مملکت موجود مگر وہ بھی رومن لا کے ہی پیچھے چل رہے ہیں ان کو بھی یہ نصیب نہیں ہے دوسروں کو بھی یہی دعوت دے رہے ہیں خود بھی یہی کر رہے ہیں تو قرآن کریم نے کہا یہ ظالم بھی ہیں یہ کافر بھی ہیں یہ مسئلہ ہوا یہودیوں کا فرمایا عیسائی بھی پیچھے نہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ وقف فعین اعلی آثاری سب نے مریم وقف فینا اور ہم نے پیچھے بھیجا لگاتار بھیجا اعلی آثار ان کے آثار کے ان کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے پیچھے ان کے یہی سب نے مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا ان کے وہ انبیاء گئے جو یہ فیصلہ کرتے تھے پھر عیسیٰ ابن مریم آئے مصدیقن اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے لما بین یدیہ اس چیز کی جو ان کے سامنے موجود تھی من التورات یعنی تورات وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا فرمائی فیہ و نور اس میں بھی ہدایت اور نور تھا پھر نور کی نسبت کس کی طرف ہوئی بولو نا کتاب کی طرف اور یہ کتاب بھی مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے سامنے تھی اس کتاب کے آگے تھی منت توراتی یعنی تورات وہ دن اور یہ انجیل بھی ہدایت دینے والی تھی وہ مو اور نصیحت کرنے والی تھی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے مگر انجیل والوں نے بھی اس کو نہیں مانا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بما اس طریقے کے مطابق انزل اللہ فیہ جو اللہ نے نازل کیا انجیل کے اندر بڑی مزے کی بات تورات میں تو کچھ ابھی قوانین عدالت ہے موجود اکا دکا باقی کھا گئے یہودی اور انجیل میں قانون نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں انجیل میں تو صرف برتی کے نیکی کے عبادت کرنے کے کچھ طریقے کچھ قصے کچھ کہانیاں کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوان حیات اس کے اندر قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور پوری دنیا کے عیسائی اس جرم میں مبتلا ہیں کہ نہ ان کے پاس کوئی قانون ہے نہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے انجیل والوں کو چاہیے فیصلہ کریں بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ انجیل انجیل کے مطابق فیصلہ کریں انجیل والے ان کو قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے ہم کہتے ہیں بے شک یہی تو کہا نا انجیل کے مطابق فیصلہ کریں تو کیا انجیل میں نہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا جو سردار ہوگا جو ہمیشہ تمہارے بیچ میں رہے گا انجیل کی باتیں میں تو اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں وہ سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر فٹ کر سکتے ہیں عیسائی یقینی طور پر نہیں کر سکتے پوری دنیا کے عیسائی لاجواب ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ قسم کھائے ہوئے ہیں اور ملحدوں اور بے دینوں کسے ادھار کھائے ہوئے ہیں کہ بھائی تم ڈٹے ہو اسی کے اوپر نہ تم عیسائی نہ ہم عیسائی لیکن کہتے رہیں گے کہ ہم عیسائی ہیں اور مانیں گے نہیں اس کو اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کرتے رہو کیا تعویل ہو سکتی ہے ابھی قریب کے ایک عالم کی کتاب ہے عیسائیت کے اوپر انہوں نے ان تمام پیشن گوئیوں کو جمع کیا میں نے ان کی تقریر سنی اور مجھے بالکل یقین ہے وہ جھوٹ بولنے والوں سے نہیں سچ کہنے والے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میری وہ کتاب چھپ کر کے آئی پرانی بات ہے نزدیک کی بات نہیں ستر کی بات انہوں نے بتائی تو کہنے لگے کہ جب میں گھر میں آیا تو گھر فوراً مجھے اطلاع ملی کہ سوٹ بوٹ میں دو بندے آئے ہیں شاہی شاہی پہنے ہوئے تو میں نے کہا بیٹھک میں بٹھاؤ اب جب دوپہر کو ہم لوگوں کی مدرسے سے چھٹی ہوتی ہے بڑا تھکا ہارا ہوا آدمی پانچ گھنٹے مسلسل درد دے کر پڑھایا پڑھا کر کے واپس آتا آدمی تو اس وقت میں آدمی یہی چاہتا ہے تھوڑا سا آرام ملے فرمایا نہیں میں نے کہا چائے وائے پلاؤ چائے شائے سب کچھ پلائی اس کے بعد میں گیا ملنے کے لیے میں نے پوچھا کہ کون دونوں نے بتایا کہ ہم فلاں چرچ کے پادری ہیں میں نے کہا پادری صاحبان خوش آمدید کیسے تشریف لانا ہوا کہنے لگے کہ وہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے عیسائیت کے تعلق سے اور اس میں جو پیشن گوئیاں جمع کی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کہتے ہو کہ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ نے غلط بیان کیا ہے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر کون ہے عام طور تو کہتے ہیں اسے کون مراد ہے پولوس مراد ہے جس نے ان کے دین کی دھجیاں اڑائی وہ مراد ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد روح القدس ہے تو ہم کہتے ہیں کہ روح القدس کیا ابد تک ان کے بیچ تمہارے بیچ میں رہے وہاں تو ہے کہ پھر وہ تمہارے بیچ میں ابد تک رہے گا اس کا کیا جواب کہتے ہیں آج ایسی عجیب بات انہوں نے کہی غصے میں کہنے لگے اس سے مراد ابلیس ہے تو ہم نے کہتے ہیں میں نے کہا پادری صاحبان کچھ تو عقل سے کام لو کیا ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نہیں تھا کہ وہ خوشخبری سنا کر کے گئے کہ میرے جانے کے بعد ابلیس آئے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابلیس کی جوتیاں اٹھائیں گے کچھ تو شرم کرو کہتے کچھ جواب نہیں دیا اٹھ کر چلے گئے جب انہوں نے دیکھا میرے چہرے کو سرخ ہوتے ہوئے کہتے ہیں اٹھ کے چلے گئے کچھ نہیں کہا بالکل ادھار کھائے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا بھر کے اندر جو عیسائیت کو چلا رہے ہیں وہ حقیقت میں عیسائی نہیں ہے اور جن ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور جو یہ پوک پادری ہیں جن کے پاس اس کی تحقیق ہے علم ہے جو معلوم ہے جن کو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم یہ سچ بیان کر دیں گے تو تنخواہ کس سے مانگیں گے پھر پیسے کس سے وصول کریں گے ادھار کھائے ہوئے اسی کو کہتے ہیں لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی ہیں جو فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں وہ ان زلنا کل کتاب کلے کر بیٹھو کہ میری باری آئی وہ یہودیوں کا تذکرہ گزرا عیسائیوں کا تذکرہ گزرا ایمان والو اب تم اس امتحان گاہ میں آ کھڑے ہوئے ہو اب تم نے یہ امتحان دینا ہے اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے وہ اور ہم نے اتاری لئی کا آپ کی جانب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب بالحق برحق طریقے سے اتاری مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس مضمون کی جو اس سے پہلے تھا من کتاب کتاب میں سے وہ علیہ اور وہ کتاب نگرانی کرنے والی ہے علیہ اس پر کس پر جو پیچھے من الکتاب ہے کتاب سے مراد کتب علی اس میں جنس کا یہ بالکل عربی کا عام محاورہ ہے کیا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی وہ محیمن علیہ ہے اور ان تمام کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور نگرانی والی کرنے والی ہے یقینی طور پر اگر کوئی انصاف سے کام لے تو اس آیت کو پڑھ کر کے یقین سے وہ کہے گا کہ قرآن ہی نے انسانیت کی حفاظت کی مذہب کی حفاظت کی ورنہ جو کچھ آج تک انہوں نے مذہب کے ساتھ کیا تھا اور ان کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اگر قرآن نہ نازل ہوتا نہیں معلوم مذہب کس کا نام رکھا جاتا اللہ اکبر قرآن پاک اس کی نگرانی کرتا ہے غلط باتوں کو الگ کرتا ہے اچھی باتوں کو الگ کر رہا ہے جھوٹ کو الگ سچ کو الگ کیسی کیسی گندی باتیں ان کتابوں میں انہوں نے شامل کی تھی میں اسی کا منتظر تھا میں نے کہا یہاں وہ موقع آئے گا میں عرض کروں گا آج کی جو بائبل ہم کو دکھائی جا رہی ہے اس میں بھی موجود ہے کہ نو علیہ السلام شراب پیتے تھے ایک دن نوز باللہ شراب پی کر کے مست ہوئے اپنے ڈیرے پر اپنے گھر والوں کے سامنے ننگے ہو گئے یہ مذہبی کتاب اسی کتاب میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام رات کو سفر کر رہے تھے ایک موٹا تازہ ہے بندہ آ گیا سامنے اور کشتی کرنے لگ گیا انہوں نے لاکھ معذرت کی بھائی میں مسافر مجھے میرے ساتھ کیوں کشتی کرتا ہے مگر وہ نہیں مانا رات بھر کشتی ہوتی رہی اور کوئی کسی پر پورے طور پر غالب نہیں آیا شہری کے وقت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ کہتا ہوں لکئی ماری اس کو یہ پہلوانوں کا ایک زبردست داؤ ہوتا ہے ایک داؤ مارا تو وہ گر گیا ہٹا کٹا جوان اب جب اس کو شکست دے دی وہ اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو نے میرا راستہ روکا رات ساری مجھے پریشان کیا اب تو تو نے شکست کھائی تو ہے کون کہا میں تیرا خدا ہوں اللہ یہ خدا کا تعارف ہو رہا ہے یہ مذہبی کتاب ہے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور اس پر ثواب کی امید کی جاتی ہے وہ کتاب جس میں یہ لکھا ہوا نوز باللہ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور ان پر ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا اور بیٹا بھی کوئی نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھیں ایک دن ایک بیٹی نے شراب پلائی اور نوز باللہ باپ کے ساتھ ہم بستری کی اور اس سے آگے ایک اولاد پیدا ہوئی اور اس کا نام موآب رکھا اور دوسرے دن دوسری نے شراب پلایا اور پھر بدکاری کی اور اس سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اللہ یہ مذہبی کتاب ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہوا کہ حضرت داود علیہ السلام نے اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ نوز باللہ بدکاری کی اور اس کو قتل بھی کرایا اور حقی کو یہ مذہبی کتاب ہے جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی کے عشق میں مست ہو کر کے ایک بت کو سجدہ کر دیا تھا یہ مذہبی کتاب ہے مشت ہر بار یہ ڈھیر میں سے چند باتیں عرض کرتا ہوں باقی آپ لوگ خود اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں پڑھ کر دیکھیں کیا کیا ہے استغفر فخ نہ ہوں تو فیصلہ کیجیے آپ ان کے درمیان بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ولا تتبع اهواءهم اور مت آپ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی نعوذ باللہ اللہ کے حبیب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے ان ان لوگوں کی خواہشات پر چل سکتے تھے نہیں یہ گفت آیت در حدیث سے دیگر آپ کو کہا گیا امت کو سنایا گیا موقع آئے گا کہ یہودی اور عیسائی مل کر کے خواہش کریں گے کہ تم ہمارے مطابق فیصلے کر دو اللہ کی کتاب کو چھوڑ دو ایمان والو ہوشیار رہو اما جا کا من الحق اس چیز کو چھوڑ کر کے جو تمہارے پاس آپ کے پاس حق آ چکا ہے لیکن جالنا ہا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی وہ کیا انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں یہ کتاب اللہ کی ہے مگر بے شمار قوانین جو ہمارے یہاں تھے وہ یہاں نہیں ہیں اور جو یہاں ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں تھے فرمایا رہابہ مسئلہ شریعت کا قانون کا عمل کرنے کا طریقہ نمازیں کتنی فرض ہونے چاہیے روزے کتنے فرض ہونے چاہیے یہ تو لکل لن جالنا حکم ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شرعتن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ جا اور ایک ڈھنگ بنایا اصف تفسیری ہی کہہ سکتے ہیں وہی قانون ہے وہی منہاج ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا عبادت کا ایک طریقہ بنایا اس امت کو ایک طریقہ دیا ولو شاہ اللہ جم اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا دیتا تم کو امت واحدہ ایک ہی امت بلا کلیہ بلوا کمفی ماں لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے تم کو اس کے بارے میں جو تم کو اس نے دیا بس الخيرات تو دوڑو آگے بڑھو نیکی کرنے میں اے نیکیو کے طلبگارو الى اللہ مرجعکم اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے جمیان سب کے سب کا فیونبی تو وہ تم کو بتا دے گا بما ماں کم تم فی اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے بظاہر مضمون مکمل ہو گیا مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں عیسائیوں کو یہ موقع ملا کہ اللہ کے قانون پر عمل کریں اور اس کو نافذ کریں ناکام ہوئے عیسائیوں کو یہ موقع ملا اللہ کے قانون پر عمل کریں اس کے مطابق فیصلہ کریں مگر ناکام ہوئے اب یہ موقع تم کو دیا ایمان والو تو تم امتحان گاہ میں آ گئے ہو اب اس پر عمل کر کے دکھاؤ بات پوری ہوئی لیکن یہ اتنی اہم بات ہے کہ ابھی بات نہیں پوری ہوئی اور کم بینہم بما انزل اللہ کہاں جڑائیے پیچھے وانزلنا الیک کل کتاب اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری کس لیے اتاری انش کم تاکہ آپ فیصلہ کریں بئی نہ ان کے درمیان بیما اس طریقے کے مطابق اس قانون کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ولا تتبع اهواءهم اور آپ ہرگز پیچھے نہ چلیے اهواءهم ان کی خواہشات کے آپ چلیں گے ان کی خواہشات کے نوز باللہ کوئی امت کو سنایا جا رہا ہے وہ در ہوں رہیے آپ یہ بڑی بکاری سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے کھسکائیں گے تم کو تمہاری عدالتوں سے اللہ کے قانون کو نکلوائیں گے وہ در ہوں آپ بچیے کا کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں نہیں کر سکتے مگر آپ کو سنا کر ہم کو سنایا جا رہا ہے ہم با بھی مان اللہ علیہ کا آپ کو بچلا دیں آپ کو پھسلا دیں عن بعض اس بعض حصے کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ کہیں گے کچھ حصہ چلو بھائی نماز پڑھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روزہ رکھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں حج کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں زکات دو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن کچھ ہماری بھی مانو چوروں کے ہاتھ نہ کاٹو ہم انٹرنیشنل چور ہیں ورنہ ہماری بھی کٹ جائیں گے اور پھر تلاش کر کر کے ان کو حاکم بناؤ جو چور چکے بدماش اگر چوروں کے ہاتھ کاٹیں تو پہلے تو انہی کے کٹیں ارے بینہم فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ بچلا نہ دیں کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دیں اس میں سے بعض سے جو آپ کی طرف نازل ہوا بعض سارے کو کوئی انکار نہیں کرتا وہ کہتے ہیں نماز بہت اچھی پڑھتے رہو جتنی مرضی پڑھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ منہ موڑے فعلم انباید اللہ ہوں این سیبہ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مطلع کرے ان کو مصیبت میں ببعض ذنوبهم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے لفاسقون ضرور بضرور فرما فرمبرداری سے نکل جانے والے ہیں اللہ اکبر یہ مضمون کتنا اہم ہے آدمی سوچتا ہے اب پورا ہوا فرمایا نہیں ابھی کہاں پورا ہوا اف حکم الجاہلیت یبغون کیا وہ جہالت کے حکم کو تلاش کرتے ہیں اللہ کا قانون آ چکا اللہ کا فیصلہ آ چکا تو دور جہالت میں جو فیصلے ہوتے تھے کیا اس کو تلاش کرتے اور اب مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے او مسلمانوں کیا تم دور جہالت کے فیصلے کو تلاش کرتے ہو اور وہ حکم اور وہ عمراء جو یہ کہیں کہ نوز باللہ یہ پرانا قانون ہے اور اب اس کی ضرورت نہیں قرآن کریم کہہ چکا اولا هم الکافرون یہ کافر ہیں یعنی لا شک فی پھر کف ریم و منا اللہ حکما اب دو فیصلے ہیں تمہارے پاس دو قانون ہیں ایک وہ جو انسانوں نے بنائے کچھ جاہلوں نے بنائے اور کچھ نام کے پڑھے لکھے جاہلوں نے بنا لیے اور پھر اس کو کہا کہ اکثریت کا فیصلہ میں نے کل کہا بدترین اقلیت کا فیصلہ اب تمہارے سامنے دو قانون ہیں ومن احسن من اللہ حکما اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے حکم دینے کے اعتبار سے اللہ نے ایک حکم دیا اور ایک فیصلہ انہوں نے کیا کس کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے ظاہر اللہ کا اچھا ہے لکھو نہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے بہت پیچھے رہ گئے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور مضمون بھی ابھی پورا نہیں ہو رہا ہے یہ اور ایمان والو یہ کبڑوں کی ٹیم ہے یہ چاہتی ہے ساری دنیا کبڑی ہو جائے تاکہ ہم کو کوئی کبڑا نہ کہے ہوشیار ان سے دوستیاں نہیں لگانا ان کے پیچھے نہیں چلنا یہ تم کو بھی اسی راستے میں چلائیں گے ان کا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ لٹ پٹ گئے ہیں اور خود پریشان ہیں یہ چاہتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہو جائے ہوشیار رہو یا دینا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا الیہودا مت بناؤ یہودیوں کو ون اور عیسائیوں کو اولیاء دوست اور میں عرض کر چکا کہ دوست کا کیا مانا ان کے طریقوں پر مت چلو ان کو اپنے لیے نمونہ نہ بناؤ ان کو اپنے راز مت بتاؤ ان کے پیچھے چل رہے ہو بعضهم ہوں بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوستی لگائے گا ان سے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو بے شک وہ انہی میں سے ہیں بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں سخت بات کہتے ہو قرآن ہے جو ان سے دوستی لگائے اور ان کے قانون پر خوش ہو اور اللہ کے قانون پر خوش نہ ہو قرآن فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بے شک وہ ان میں سے ہے اب میں کیا کہوں ان اللہ لا يهد القوم الظالمین ایسے لوگ ظالم ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پڑوس میں تو ان سے اچھا سلوک نہ کرو اور ان سے لین دین نہ کرو مسئلہ ان کے ساتھ موالات کا ہے موالات کی اجازت نہیں ہے لیکن انگریزوں کے دور میں جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے تھے وہ سور ممتحنہ میں آئے گا انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی الحجت فی آیت الممتحنہ موٹی کتابیں لکھی جب یہ کتابوں کا نام ہی لیتا ہوں میں تو کئی ساروں کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں ہائے جی اس کی باتیں مت سناؤ کس لیے ایمان والوں نے اعلان کیا گوروں سے ترک موالات کوئی نہ لین نہ دین کچھ ان کے ساتھ ہم موالات نہیں کریں گے ہاں، ترک موالات اور اس کی وجہ سے ہزاروں علماء جیلوں میں گئے چکیاں پیسی کالا پانی گئے کتنے جیلوں کے اندر پڑے پڑے مر گئے ایک دوسرا طبقہ محلہ ذخیرہ میں خوش و خرم بیٹھا تھا انہی کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں انہوں نے یہ کتابیں لکھی نہیں جی انگریز تو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ موالات نہ کریں تو کس کے ساتھ کریں یہ تو ہمارے محسن ہیں یہ تو ہمارے محسن ہیں اور ایک نے تو کہا قادیانی نے کیا کہا میں پوچھتا ہوں ان لوٹے پھوڑ ملاؤں سے کہ تم کو حکومت مغلیہ نے کیا دیا تھا جو تم کو انگلش یا گورنمنٹ نے نہیں دیا اس کے الفاظ ہیں تمہیں وہ کیا کچھ نہیں دیا ہر دور میں ایسے بد باطن تیار ہوتے رہتے ہیں اللہ بچائے امت کو ایسے لوگوں سے فطر اللہ نفی بلوبی مرض اب یہ جو سخت حکم آیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ تو دل کے مریض کھڑے ہو گئے فطرا اے قرآن پڑھنے والے تو دیکھے گا اللہ نفی بلوبی مرض ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یو وہ جلدی کرتے ہیں فی ان کے بارے میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں کہ یار اڈر بڑا سخت ہے کہ تمہارے ساتھ نہیں ملنا جلنا تمہارے پیچھے نہیں چلنا لیکن ہیں ہم تمہارے دلی دوست خیال رکھنا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھتے رہیں گے دھوکہ نہیں کھانا یقولون ان سے مسلمان کہتے تمہیں کیا ہوا تو جواب کیا دیتے ہیں نقشہ ان کسی بنا دا نقشہ ہم ڈرتے ہیں ان کسی بنا کہ کہیں پہنچ نہ جائے ہم پر دائرہ تم کوئی گردش زمانہ حالات کے کسی چکر میں ہم نہ آ جائیں ان کی حکومت ہے جن کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے کتنے لوگ پھسل گئے مگر کیا وہ ایمان کے پہاڑ تھے جو کوہ گراں بن کر کے کھڑے ہو گئے نہ کوئی موالات نہیں ان سے ہو سکتی نقشہ ہم ڈرتے ہیں انتصیبانہ کہ پہنچے ہم کو دا تن کوئی تکلیف کوئی کوئی گردش زمانہ چکر کھانے والی کوئی مصیبت فاصل ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجیب معاملہ ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح دے دے اب یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں ہم مصیبت میں نہ پھنس جائیں یار ہم ایسے کٹر پنچھی نہیں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح دے گا تب ان کے منہ میں پانی آ جائے گا ہائے بد قسمتی دوستی لگائی تھی ان سے وہ گورے تو سات سمندر پار چلے گئے واپس اب کیا کریں ہائے پریشان مرزا قادیانی کے بیٹے نے صرف چھ مہینہ پہلے ہمارے ملک کے آزاد ہونے سے پہلے وائس رائے ہند کو خط لکھا ایک کہ میری دعا ہے خلد اللہ ملکک اللہ آپ کے ملک کو ہمیشہ رکھے اور آپ کی بادشاہی پھیلتی جائے لیکن بالفرض والمحال حالات بدلتے جا رہے ہیں ملا شور مچا رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا کہ آپ کو یہاں سے جانا پڑا تو آپ نے چونکہ انسانوں کو توڑا ہے انسانوں کو کاٹا ہے جاتے جاتے مکار انسانوں کو لڑا کر چلے گئے کچھ کو پاکستان دیا کچھ کو ہندوستان دیا یہ دو ملک مذہب کے نام پر آپ نے بانٹے ہماری درخواست ہے کہ ہم کو قادیانیت کے نام پر ایک اور ملک دیا جائے گویا ہمارے پاس وہ خط موجود ہے گویا وہ مانے کہ ہم اس ملت کا حصہ نہیں ہیں اور جو گورے یہاں سے چلے گئے تو ہائے مصیبت پھر یہ کھسیانے ہو کر نہیں ہم بھی ملت کا حصہ ہیں ہمیں لوگ کافر ارے ہم کافر کہتے ہیں تم کہتے تھے کہ جو مرزا کا کلمہ نہ پڑے چاہے مرزا کی اس کو اطلاع ملی ہو نہ ملی ہو تب بھی وہ کافر ہے تم ہمیں کافر کہتے تھے لیکن حالات یہاں تک پہنچے اب کہتے نہیں ہم کو بھی رہنے تو ساتھ ساتھ میں فتح اللہ یہی صورتحال مدینہ میں تھی اے میرے محبوب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے وہ جلدی جلدی گریں گے ان میں اور کہیں گے کہ ہم ڈرتے ہیں ان قصیب کہ ہم کو پہنچے دائرہ تن کوئی گردش زمانہ فعص اللہ تو قریب ہے اللہ تعالیٰ عیاتیا لے آئے بالفتح فتح کو او امر من عندی یا اپنے پاس سے کسی معاملے کو لے آئے فتح نصیب ہو جائے ایمان والوں کو یا کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے فَاسْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو ہو جائیں وہ عَلَى مَا أَصَرُّوا اس چیز پر جس کو چھپاتے تھے فِي أَنفُسِهِمْ اپنے دلوں میں نادمین شرمندہ اور پریشان ہو جائیں آپ کیا کریں وَيَقُولُونَ آمَنُوا اور وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس وقت میں کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے الَّذِينَ کیا یہی ہیں وہ لوگ اقسم جو قسمیں کھایا کرتے تھے باللہ اللہ کی جہدہ ایمان اپنی قسموں کو پکا کر کر کے اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ ضرور بز وہ تمہارے ساتھ ہیں قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ لیکن دیکھو کم وقت کس کے ساتھ ہی نکلے ان کے اعمال برباد ہو گئے اکار ہو گئے خاسرین تو ہو گئے یہ نقصان اٹھانے والے یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی بہت بڑی دھم اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے بڑا بول بولنے سے ہم کو بچائے ہائے ہائے فرمایا کوئی یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی لگا کر مرتد ہوتا ہے تو کیا اس کے دین میں کوئی نقصان آئے گا اسی کو میں نے کہا تھا کہ یہ امت دین پر قائم رہے گی مرتد ہوتا ہے تو ہوتا رہے دین میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی یا ایوہ اللہ دینا مانو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو میں حرکت منکم جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے فسوف یاط اللہ تو ان قریب لائے گا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو یو ہب ہوں اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا بے شک وہ دور کفر میں تھے لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں کچھ ایسی نیکیاں تھیں کہ اللہ ان سے محبت کرے گا جس کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب کرے گا اللہ کے محبوب ہوں گے وہ اور وہ وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے عدل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پہچان کیا ہوگی ان کی مومنوں کے اوپر عذلۃن یعنی مومنوں کے مقابلے میں وہ آجزی کرنے والے ہوں گے نرم دل ہوں گے بہت نرم ہوں گے ایمان والوں کے مقابلے میں عزت علی الکافرین اور اللہ کے دشمنوں اور منکروں کے مقابلے میں عزت زبردست ہوں گے سخت ہوں گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ولا یخافون اور وہ نہیں ڈریں گے ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہی وہ لفظ ہے جس کو میں نے کہا تھا دین پر عمل نہ کرنے کی کیا وجہ سنتیں کیوں چھوڑ رہا ہے کہتے یہ شرم آتی ہے ہاں، ہاں، بے شرم تجھے شرم آتی ہے تو اللہ کہتا ہے ان کو پیدا کروں گا جو ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے دوسرے ان کو ملامت کریں اے ملنا جا رہا ہے اے فلانا جا رہا ہے ان کو نہیں ڈر لگتا ہے لالی کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہی شاہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے واللہ واسع علیم تو اللہ تعالیٰ والا علم والا ہے سوال یہ پیدا ہوا کہ یہودیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ آئیڈیل نہ بناؤ عیسائیوں کو بھی نہ بناؤ مشرقوں کو بھی نہ بناؤ تو کس کو بناؤ کس سے دوستی لگاؤ انما ولیکم اللہ بے شک تمہارا دوست اللہ اللہ ہے اللہ اکبر بہت سارے جوان بھی کہتے ہیں کیا بتائیں مفتی صاحب کیسے ارے اللہ سے دوستی لگا لو جب اللہ دوست بن گیا پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں وہ رسول ہو اور اللہ کا اللہ دوست ہے تمہارا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں سبحان اللہ کیا بلند مرتبہ ہے اللہ کے دوست بنتے ہو اللہ کے دوست بن گئے اللہ کے محبوب کے دوست بن گئے اور کون ہے دوستی کے لائق والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے دوست ہیں مگر ایمانوں میں تو بے ایمان بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے ان کا کیا کریں فرمایا وہ ایمان والے اللہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں وہ اور جو عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کے احکام کے آگے جھکے رہتے ہیں وہ میں اللہ ایک اور ذہن میں بات آئے گی کیا کہ چلو ٹھیک ہے مسلمانوں سے دوستی لگائی کسی سے موالات نہ کی سب کو کہا بار بار میں عرض کر رہا ہوں یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے لین دین نہیں کرنا پڑوس میں ہوں تو ان سے اچھی طرح پیش نہیں آنا اگر یہ بات ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی اس روایت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس کچھ جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی وہ یہودیوں سے لین دین ہو رہا تھا تبھی تو گروی رکھی ہوئی تھی تو پھر دوستی کا کیا مطلب اس کے سوا کوئی مطلب نہیں کہ ان سے دوستی لگاؤ اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چلو ان کے قوانین پر خوش ہو اور اللہ کے قانون کو چھوڑو لیکن اگر اس طرح کہیں گے مسلمان کہ بھائی ٹھیک دوستی اپنی جگہ مگر مذہب اپنا اپنا بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ یار ایسا مت کرو یہ تو تبرک ہے بھائی ٹھیک ہے تبرک ہے مگر یہ آپ ہی کے یہاں تبرک ہے ہمارے یہاں تبرک نہیں ہمارے یہاں چڑھاوا ہے ہمارے یہاں بالکل حرام ہے ہم نہیں کھا سکتے ہیں اور دیکھو مذہب ہمارا الگ الگ ہے کوئی کہے جی ہماری دوستی ہے تو چلو آپ مندر میں ماتھا ٹیکو یہ تو بے وقوفہ بات ہے ایسی بات کہنا اور ہم کہیں کہ بھائی دوستی ہے تو چلو آپ ہمارے ساتھ جا کر نماز پڑھو ہم الگ الگ ہیں دو قوم ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں ہی نہیں الگ الگ ہماری دو سوچیں الگ الگ سوچ کے لوگ ہیں لہذا دو دونوں سوچوں کو واشگاہ طور پر بیان کرو یہ الگ سوچ ہے وہ الگ سوچ ہے مگر اس کے باوجود ہماری دوستی ہے پھول کانٹوں کے بیچ میں رہتا ہے کوئی جھگڑے کرتا ہے کانٹوں سے تو بہرحال اگر اس طرح کہیں گے تو مسلمان تو بےچارے تھوڑے سے ہو ہوگئے کیا کہتے ہیں پنجابی ٹائی بوٹیاں فتو باغوان پھر بیچارے کا بنے گا کیا اور میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ ہے اس کے رسول کے ساتھ ہے ایمان والوں کے ساتھ ہے تو تم پھر اللہ کی پارٹی بن گئے اور اللہ کی پارٹی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے اور جو دوستی لگائے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے تو بے شک اللہ کی پارٹی ہم الغالبون وہی غالب آئے گی دوسرا کوئی ان پر غالب نہیں آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ ایمان والے بن کر کے دکھائیں صدق اللہ مولانا العظیم بہت کھینچا میں نے کہ کسی